باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ نمبر سکس ہے جو سکس آؤز من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما اللہ بلند آواز سے برائی کی بات کرنا پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے یہ اب کنٹینیوشن آئے گا جو ہم ٹوینٹی ون رکو پڑھ رہے تھے اسی کا کنٹینیوشن یہاں پر آ رہا ہے پانچویں پارے کا ہی اگر کسی انسان میں کوئی برائی ہو یا ایپ کی کوئی بات ہو تو اسے مشہور کرنا یا اس کا ڈھنڈورا پیٹنا یہ جائز نہیں ہے لوگوں کو بتاتے پھرنا سی اس کے نا یہاں پر یہ نشان ہے یہ ہے وہ ہے یا تو اس کی برائی کرنا یہ بتیں کرنا کہ اللہ کو پسند نہیں ویسے بھی آیت بھی آتی ہے کہ اپنے ہی مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے اس طرح سے کہا گیا ہے تو کسی کی غیبت نہ کریں اگر کوئی غیبت کر رہا ہے تو سوچے کہ وہ انوائٹ کر رہا ہے آؤ آؤ ہم کھانا کھانے بیٹھے ہیں تو آپ پوچھے اچھا کیا ڈش بنائیں میری فیوریٹ رہی تو میں آتی ہوں تو بولے کہ یہ آج ہم گوشت پکائے ہیں مرے ہوئے ہمارے بھائی جو تھے نا فریزر میں رکھا ہوا تھا گوشت وہ نکال کے آج پکائے آؤ کھانے کے لیے کیسا لگے گا وہ ہے گیبت تو گیبت کو حرام قرار دیا گیا ہے گیبت نہیں کرے کسی کی ہاں لیکن مظلوم جو ہے جس پہ ظلم ہوا ہے وہ ظالم کے خلاف آواز بلند کر سکتا ہے مظلوم بتا سکتا ہے ان لوگوں سے جو اس کا فیصلہ کرے یا اس کو عدل دلائیں ان سے بھی بات کر سکتا ہے یا لوگوں کو بھی بتا سکتا ہے مظلوم کے لیے صرف جائز ہے کہ وہ ظالم کے خلاف آواز بلند کریں وقان اللہ سمیع عالما ابھی دیکھیں قرآن میں جو بھی صفات آئی ہے نا اللہ کی کہیں پہ سمیع بصیرہ سمیع ال علیمہ ایسے ہی نہیں آئی ہوئی ہے بلکہ اس کا کچھ ریزن ہے یہاں پر علیمہ آیا ہوا ہے سمیع بھی آیا ہوا ہے کچھ اور کیوں نہیں آیا غفور الرحیم کیوں نہیں آیا یا کچھ اور کیوں نہیں آیا ہر ایک کے ریزن ہوتے ہیں یہاں پر سمیع علماء کہتے ہیں کہ اللہ نوز بیسٹ اور بھی کچھ حکمت ہوگی لیکن انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ مظلوم کی بات کوئی سنے یا نہ سنے ایک ذات ہے جو مظلوم کی بات سن رہی ہے ایک ذات برابر سن رہی کیا کہہ رہے ہیں اب یہ مظلوم سب کو بولتے پھر رہا ہے کوئی سننے تیار نہیں ہے اس کو عدل دینے تیار نہیں لیکن ایک ذات ہے سمیع ہے فائل کے وزن پہ بہت زیادہ سن رہا ہے اور علیمہ ہے بہت خوب جانتا ہے وہ اللہ کو معلوم بھی ہے کہ مظلوم کو کتنا ستایا گیا ہے اور کیوں ستایا گیا ہے اس لیے ظالم کو ہوشیار ہونا چاہیے اور مظلوم کو جان لینا چاہیے کہ تیری آواز کوئی سنے یا نہ سنے لیکن تیرا رب تیری آواز کو سن رہا ہے یاد رکھ اور ظالم کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اگر تیری اس حرکت کو کوئی بیان نہیں کر رہا ہے مظلوم بتا نہیں رہا ہے لوگوں کو کیا ایسا ایسا میرے ساتھ یہ ظلم کیا اس نے تو یہ مت سمجھ کہ یہ تیرے اس حرکت کا علم کسی کو نہیں ایک ذات ہے جو سب کچھ دیکھ رہی ہے اس کو علم ہے تیرا کہ تو کیا کر رہا ہے مظلوم کی پکار کو بھی سن رہا ہے وہ اس لیے سمیع علیما سن بھی رہا ہے اور جان بھی رہا ہے اور مظلوم یہ نہیں کرے جھوٹ اس میں ملا کے اور بڑا چڑھا کے نہیں بولے کہ یہ بھی کیا یہ بھی اور وہ نہیں کیا ہو کیونکہ اللہ سن بھی رہا ہے اور جان بھی رہا ہے دونوں کے لیے وارننگ ہے اور اگر وہ قدرت رکھتے ہوئے بھی معاف کر دے مظلوم قدرت رکھ رہا ہے بول سکتا ہے لوگوں کو بول سکتا ہے لیکن پھر بھی وہ معاف کر رہا ہے چھوڑو جانے دو اللہ دیکھ لے گا قیامت کے دن معاف کر دے یا پھر قیامت کے دن دیکھے گا یا یہ کہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے اس کو ہدایت دے اور مجھے بھی معاف کر دے تو اچھا ہے فعین اللہ کان افو ون قدیرہ اب یہ صفت کیوں آئی افو ون قدیرہ تو اللہ بھی بہت معاف کرنے والا قدرت والا ہے یعنی اللہ قدرت رکھنے کے باوجود بھی تمہیں معاف کرتا ہے تو تم بھی قدرت رکھنے کے باوجود اس کو معاف کر دو اگر اللہ ساری جو ہماری برائیاں سب سے بیان کرے نا سامنے ظاہر کرے تو ہم سے کوئی بات ہی نہیں کرے اگر ماں باپ کی باتیں کچھ ایسی ہو جو اگر بچوں کو بتائی جائیں تو بچے اسے پسند نہیں کریں یا بچوں کی باتیں جو ایسی ہو جو ماں باپ کو بتائی جائے تو ماں باپ بہت ہرٹ فل ہو جائے اسے تکلیف ہو جائے لیکن اس پہ اللہ پردے ڈال رہا ہے کتنے ایسے گناہ ہیں جو دوسروں سے ذکر بھی نہیں ہم کر سکتے ایسے ایسے گناہ کیے ہوئے اس پہ بھی اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے قدرت ہونے کے باوجود بھی پردہ ڈالا ہوا ہے تو تمہیں بھی کیا کرنا چاہیے پردے ڈالو مت آئے بیان کرو مت بولتے پھرو مظلوم کو ظالم کے پیٹ پیچھے آئے بیان کرنے کی کیوں اجازت دی اب اجازت مظلوم کو ہے لیکن کیوں مظلوم کو صرف کیوں الاؤ کیا گیا کہ چلے دوسروں کو بتائیں کہ اس نے یہ ظلم کیا ہے تمہیں گناہ نہیں ہوگا اس کے کئی ایک ریزن بتائے گئے ایک تو ظالم اپنے ظلم سے باز آ جائے اس کے لیے دوسری چیز دوسروں کو اس کا عیب پتہ چلے اب یہ کیا ہوتا ہے نوکر جو ہوتا ہے وہ بتا دیتا ہے سبھی کو کہ مالک اتنا اتنا ظلم کر رہا ہے تو دوسرے جو لوگ ہوں گے اس کے یہاں کام نہیں کریں گے کیونکہ انہیں پتہ چل گیا کہ یہ کیا کیا کرتا ہے ظلم تو وہ بچ جائے دوسرے بچ جائیں گے اس سے دور رہیں گے تیسری چیز مظلوم کے اندر جو غصہ کھول رہا ہے بہت زیادہ غصے میں کیونکہ اتنا ظلم ہوا ہے تو وہ ٹھنڈا ہو جائے ہم بولتے ہیں نا دل کی بات بتانے کے بعد دل کو ٹھنڈک محسوس ہوئی میرا دل ہلکا ہو گیا تو وہ ہو جائے ورنہ وہ تلوار نکالے گا اور مسئلہ بھی بڑھ جائے گا اس لیے اس کو بولنے کی اجازت دی گئی ہے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی پہ ظلم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ ایسا ایسا میرے اوپر ظلم ہوا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کام کرو تم سارا سامان باہر نکال کے رکھ دو اور جو بھی آئے گا اسے بول دینا کہ میرا پڑوسی جو ہے وہ مجھے بہت ستاتا ہے بہت ظلم کرتا ہے اس نے رکھ دیا اور جو بھی وہاں سے گزرتا وہ پوچھتا کیا بات ہے گھر کا سامان کیوں باہر نکالے تو کہنے لگا میرا پڑوسی بہت مجھے ستاتا ہے بہت ظلم کر رہا بعد میں وہ پڑوسی جو تھا وہ شرم کے مارے آ گیا اور بولا کہ نہیں میں کچھ نہیں کروں گا تو اپنا سامان اندر لے لے تو اس طرح سے کہا جاتا ہے ہوا تھا اللہ عالم آگے فرمایا جو لوگ اللہ کے بعض رسولوں کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے ہیں جیسے یہودی جو ہے وہ نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو عیسائی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے یعنی ایک نبی کو نہیں مانتے سب کو مانتے ہیں تو ایک نبی کا انکار سارے نبیوں کا انکار ہوگا بعض کو ماننا بعض کو چھوڑنا یہ الاؤ نہیں ہے یہ پھر وہ ایمان و کفر کے درمیان کوئی تیسری راہ نکالنا چاہتے ہیں کہتے دیکھیں ہم تو یہ دونوں کو نہیں مانتے یا یہ کہہ رہے صرف ایک کو نہیں مانتے باقی سب ہم مان رہے نا ہم اللہ کو بھی مان رہے ہم رسول کو بھی مان رہے ہیں دوسرے رسولوں کو اور ساری چیزوں کو مانگتے ہیں تو یہ تیسری راہ نکال رہے ہیں ایسے لوگ پکے کافر ہیں کیونکہ ایک بھی رسول کا کوئی انکار کرتا ہے ایک بھی ایون اگر ہم کہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے یا ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تو بھی کفر میں آئے گا کیونکہ سارے نبیوں کو ماننا ہوگا اجر کے مستحق وہ مومن ہیں جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے سورہ البقرہ میں بھی ہم نے لاسٹ آیات تھے اس میں پڑھے تھے کہ کسی بھی نبی کے درمیان ہم فرق نہیں کرتے کہ الگ الگ فضیلت ہے لیکن فرق نہیں کرتے کہ وہ بھی رسول ہے یہ بھی رسول ہے رسالت میں سب برابر ہیں پھر رکو نمبر 22 ہے آیات نمبر 153 سے لے کے 162 تک جس میں یہود کے حال ماضی کے آئینے میں بتایا گیا ہے ان کا جو پاسٹ ہے اس کے بارے میں یہودی کہتے تھے کہ اگر پیغمبر اسلام سچے ہیں یہ اسلام کے پیغمبر سچے ہیں تو ان پر آسمان سے ایک کتاب اس طرح کیوں نازل نہیں ہوتی کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کے تھرو دل پہ نازل ہو رہا ہے تو ہمیں ایسا چاہیے موسا علیہ السلام کو جیسے لکھی لکھائی کتاب ملی تھی ویسے کیوں نہیں مل رہی ہم خود دیکھ سکے ایسی کیوں نہیں نازل ہوتی فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے فضول باتوں سے پریشان نہ ہو یا ایسے کوشچن کرتے رہیں گے دین کے خلاف یہ تو موسا علیہ السلام سے اس سے بھی بڑی فرمائش کر چکے یہ تمہارے پاس جو کر رہے وہ کچھ بھی نہیں اس سے بڑی بڑی فرمائشیں کیے کہ خود اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں ایسی بھی فرمائش کیے تو یہ کتاب کی کیا بات ہے پھر یہی ہے جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی اتنا بڑا شرک کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پوجا یہی تھے جنہوں نے ہفتے کے دن کی تعظیم کے حکم کا مذاق اڑایا ہفتے کے دن کہا گیا کام نہیں کرو تو ہیلے بازی سے کام کر دیا اور اتنا ہی نہیں نبیوں کو ناحق قتل کیا نبیوں کو بھی مار ڈالا اور مریم علیہ السلام پر الزام لگایا زنا کا نوز باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی بھی سازش کی لیکن اللہ نے بچا لیا اور تکبر سے انہوں نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے رسول ہے ان کو قتل کیا تکبر سے کہا کہ آگے یہ بھی بتایا کہ اللہ کے رسول کو ہم نے قتل کیا تکبر دکھاتے ہوئے اتنی بڑی بات بھی پہلی بات تو سازش بھی کی دوسرے نبیوں کو مار بھی ڈالا عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی کوشش بھی کی اور تکبر سے بھی کہہ رہے ہیں جیسے کوئی اچھا بڑا کام کر کے آئے حالانکہ نہ وہ قتل ہوئے اور نہ ہی سولی چڑھائے گئے کیونکہ یہود کیا کہتے ہیں کہ ہم نے قتل کیا اور نصارا کہتے ہیں کہ ان کو سولی چڑھائی گئی اور اس کے وجہ سے ہماری معافی ہوگی نہ ہی وہ قتل کیے گئے نہ سولی چڑھائے گئے اور یہود خود بھی کہتے کہ ہم نے سولی چڑھائی ہم نے کیا یہ سب بلکہ وہ شک میں گرفتار ہوئے شک ہے ان کو کسی اور کو عیسیٰ علیہ السلام کی صورت دی گئی تھی اور لوگ نے عیسیٰ علیہ السلام ان کو سمجھ لیا ہوا یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہواری جو تھے یعنی ہماری یعنی صحابہ جیسے بول سکتے ہیں تو اس میں ایک منافق تھا اس نے کچھ فائدے کے لیے کچھ پیسوں کے لیے اپنے آپ کو بھیج دیا کہ میں ان کو پکڑ کے لاتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کو اب اسے پتا تھا عیسیٰ علیہ السلام کہاں چھپے ہوئے ہیں کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے پیچھے پڑے تھے نا تو وہ لے کے آیا ایک اندھیری کہتے کوٹری تھی بالکل اندھیرا تھا تو پہلے یہ اندر داخل ہوا یہ جو منافق تھا ہواری وہ اندر داخل ہوا تو اسی وقت اللہ نے اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑکی سے اوپر اٹھا لیا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا دیا اور یہ بالکل عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں اس کو بنا دیا گیا اور وہ چیخ پکار کے بھی کہہ رہا ہے کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں میں عیسا نہیں ہوں لیکن کوئی سننے تیار نہیں کیونکہ شکل ویسی تھی نا تو اس میں شک یہ ہوا کہ اچھا یہ اگر وہی عیسا ہے تو پھر آدمی کہاں گیا کیونکہ آدمی وہاں تھا نہیں اور اگر یہ وہی آدمی ہے تو پھر عیسا کہاں گیا یہی تو ہے شک ان میں شک شبہ ہو گیا اس میں گرفتار ہو گیا اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا اور قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے میں کسی سے ڈیبیٹ کی تھی ایک بار تو وہ کہنے لگی مجھے کہ دیکھو تم بھی مانتی ہو نا کہ عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں میں نے کہا ہاں آنے والے لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے آئیں گے اب وہ کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو یعنی مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے حالانکہ ہم مانتے اگر نہ مانے وہ رسول ہیں تو پھر ہم مسلمان کہاں کے ہم مسلمان نہیں ہو سکتے تو دیکھیں وہ آئیں گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بن کے آئیں گے اس حیثیت سے آئیں گے وہ لوگوں کے امام بن کے آئیں گے لیڈر بن کے آئیں گے دجال کو بھی قتل کریں گے شادی بھی ہوں گی ان کی کیونکہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی نا شادی بھی ہوں گی اور تب موت مریں گے وہ ان کی ڈیتھ بھی ہوں گی ان کو دفنائیں گے بھی کیوں یہ بتانے کے لیے کہ یہ معبود نہیں ہو سکتا معبود اگر ہوتا تو پھر ان کو دفناتے کیوں ان کو موت کیوں آتی وہ الا نہیں ہو سکتا یہ عیسائیوں کا رد ہے کہ ان کو دفنایا بھی جائے گا مرنے کے بعد اور کہیں پہ آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تیس سال کی عمر میں تھے تب ان کو نبوت دی گئی اور تھرٹی تھری ایئرس کے تھے تینتیس سال کے تب ان کو اوپر اٹھایا گیا تھا یعنی اس کا مطلب تین عرصے کا یہ بتاتے ہیں نبوت کا واللہ عالم لیکن دوسری کتابوں سے ہمیں ملتا ہے پھر آگے یہود کو سود کھانے سے روکا گیا مگر یہ لوگ باز نہ آئے بہت سی سودی کاروبار پورے دنیا کو ہلا کے رکھا ہوا ہے ہر کوئی سودی کاروبار میں پڑا ہوا ہے کہیں نہ کہیں سے انٹرسٹ آ رہا ہے اچھے اچھے لوگوں کے پاس بھی آ رہا ہے بینک کے تھرو اس کے تھرو سب کو پریشان کیا ہوا ہے سودی کاروبار میں لوگوں کا مال ناجائز طور پر کھاتے رہے ایسے لوگوں سے ایمان لانے کی کیا توقع یہ فضول ہے تمہاری توقع کہ وہ ایمان لائیں گے البتہ ان میں بعض پختہ ایمان والے بھی ہیں ایسا نہیں کہ سبھی ویسے ہیں بلکہ چند ایسے بھی ہیں جو ایمان لاتے ہیں جو پہلی کتابوں پر اور قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں انہوں نے نماز قائم کی جیسے عبداللہ بن سلام اور ابھی بھی کچھ بہت ریئر ٹو ریئر ہوتا ہے کہ یہودی مسلمان بنے لیکن ہو رہے کچھ تو ہوئے ہیں تو انہوں نے نماز قائم کی زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے رہے اور اللہ پر اور آخرت پر پورے طور سے ایمان لائیں ہم انہیں ان قریب اجر عظیم عطا کریں گے ان کو بڑا اجر ملے گا کیونکہ وہ ایمان لے آئے کیونکہ جب ایمان لاتے ہیں نا تو بہت سارے جو نان مسلم ہوتے ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہوتی ہیں ان کے اپنے خاندان کی طرف سے اور اور بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں اسی لیے ان کے لیے اجر بہت بڑا رکھا گیا ہے اجر عظیم ہے ان کے لیے اوکے رکو نمبر ٹوینٹی تھری ہے آیات نمبر 163 سے لے کے 171 تک جس میں انبیاء کے مشترک یعنی کامن دعوت دی گئی ہیں جو سارے انبیاء نے دی نبیوں نے دی وہ کامن دعوت اور عقید تسلیت کا رد جو ٹرینیٹی ہیں عیسائیوں میں اس کا رد کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے بارے میں بتایا گیا ہے فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وہی بھیجی ہے جیسے حضرت نوح ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اولاد یعقوب عیسیٰ ایوب یونس ہارون سلیمان داود اور موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تھی پچیس رسولوں کا تو ذکر قرآن میں ہمیں ملتا ہے لیکن کئی ایک رسول ہے جن کے بارے میں اللہ نے نہیں بیان کیا ہے یاد رکھیں کہ اگر کسی بھی کسی کے کاموں یا پھر اس کی دعوت یا تبلیغ کا تذکرہ نہیں بھی کیا گیا اس کے بارے میں نہیں بھی بتایا گیا قرآن میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا اللہ کے نظر میں کوئی مقام نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کیونکہ اب بھی دیکھیں اگر چائنیز کوئی نبی ان کا نام رہتا تو ہمیں بولنے کے لیے بھی کتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے جیسے ابھی بھی کوئی چائنیز نام رہتا ہے تو ہم ویسے بھی اٹر نہیں کر پاتے ہم لوگ بھی نہیں کر پاتے اور یہ تو عرب کنٹری میں نازل ہوا تھا تو ہو سکتا وہ ایک حکمت ہو بٹ جو بھی ہے واللہ عالم سارے نبیوں کا ذکر نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا کوئی مقام نہیں ہے اللہ کے نظر کے سامنے بلکہ وہ بھی اللہ کے محبوب اور قریب ہے ان تمام پر بھی ہمارا ایمان لانا ضروری ہے کہ کچھ تو نبیوں کے بارے میں بتایا گیا اور کچھ کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں بتایا نہیں بیان کیا تو ہم ان کو بھی مانتے ہیں ہم صرف یہی نہیں جو قرآن میں آئے ہیں نام انہی کو نہیں بلکہ جن کے نہیں بھی مینشن ہوئے بیان نہیں کیے گئے لیکن وہ اللہ کے نبی تھے ان کو بھی ہم مانتے ہیں یہ ہم سب کا ایمان ہونا چاہیے اس لیے اگر ہمارا بھی اس میں سبق دے کہ ہمارے لیے کیا ہے کہ اگر ہمارا بھی کوئی ذکر نہیں کرتا ہم اتنا کام کر رہے ہیں دین کے لیے یا کچھ بھی کر رہے ہیں لیکن لوگ ذکر نہیں کرتے تو ہمیں افسوس نہیں کرنا چاہیے ہم تو عام انسان ہیں یہ نبی تھے رسول تھے ان کا بھی ذکر نہیں کیا گیا یاد رکھے اصل یہ نہیں ہے کہ آدمی کا نام کیا ہے بلکہ اصل یہ ہے کہ آدمی کا کام کیا ہے کام کی فضیلت ہے نام کی فضیلت نہیں ہے یہ یاد رکھے جب بھی کوئی کام کرے اب بھی یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے کام ہم کو دیے جاتے ہم کرتے بھی ہیں لیکن ٹیچر تو بالکل مینشن ہی نہیں کرتے ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنا آپ نے کام کیا اور کیا کیا اس کی فضیلت ہے کام کی فضیلت ہے نام کی فضیلت نہیں ہے تمام پیغمبر اللہ تعالیٰ کے بندوں پر اپنی حجت پوری کرنے کے لیے بھیجے گئے ابھی اللہ نے جو پیغمبر بھیجے وہ کیوں بندوں کے لیے ان پر حجت پوری ہو کیا کیا اللہ نے کہا ہے وہ بتائیں سب کو جا کے ایک ٹائم تھا جب اللہ نے اس وقت بھیجے تھے پیغمبر تاکہ صحیح پیغام پہنچ سکے اور جب پیغمبر بھیجے وہ اس وقت کے لیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی قیامت تک کے لیے آپ کی نبوت کی گواہی اللہ تعالیٰ بھی دے رہا ہے اس کے فرشتے بھی دے رہے کہ آپ سے سلم نبی تھے پھر آگے فرمایا جنہوں نے کفر کیا اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا کہ کوئی اللہ کے راستے پر جانا چاہتا تھا مسلمان ہونا چاہتا تھا ایمان لانا چاہتا تھا لیکن پھر بھی اس کو روک لیا وہ گمراہ ہے یہ گمراہ لوگ ہیں جو خود بھی نہیں آتے اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں ایون دین کے کام میں بھی خود نہیں کرتے اور دوسرے جو کرنا چاہتے ان کو بھی روک لیتے ہیں یہ کبھی بھی نہ بخشے جائیں گے اور نہ ہی وہ ہدایت پائیں گے ہدایت بھی نہ ان کو ملے گی کیونکہ خود کے ساتھ ساتھ دوسروں کو روک رہے ہیں سب لوگوں کی نجات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے پر ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں تو پھر ہدایت پاؤ گے تب قبول کیا جائے گا ایمان ورنہ ایمان کی قبولیت نہیں صرف اللہ نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ ساتھ رسولوں سارے رسولوں کو ماننا ہوگا پھر آگے فرمایا اے عیسائیوں دین میں گلو نہ کرو گلو نہیں کرو ایگزاجریٹ کر رہے نا یہ لوگ الہ بنا رہے عیسیٰ علیہ السلام کو یا کوئی تو کہتا ہے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے یعنی خود ہی اندر کنفیوژن کے اندر کنفیوژن پیدا کرنے ایک بات نہیں کرتے لوگ اور یاد رکھے تمام جو بدات ہے نا اور شرک جو ہے وہ گلو سے پیدا ہوتی ہے گلو کی وجہ سے انسان بدات اور شرک کرنے لگتا ہے جتنے بھی بدعت اٹھا کے دیکھے یا شرک دیکھے کیوں ہوتا ہے گلو کی وجہ سے کسی کے اصل مرتبے سے بڑھا دینا وہ کہلاتا ہے گلو یعنی جس کا مقام جو ہے وہ دے دو اس سے زیادہ نہیں بڑھاؤ ان لوگوں نے کیا کیا عیسیٰ علیہ السلام کو علا ہی بنا دیا یا اللہ کا بیٹا اور آج ہمارے سو کالڈ مسلمان جو بول رہے ہیں وہ کیا بول رہے ہیں آپ وسلم کو الہ بنا دیے ایسے ایسے پوئٹری لکھے پوئمس پڑھتے ہیں کہ اس کے اندر اتنا گلو ہوتا ہے کہ آپ وسلم کو کہتے ہیں کہ وہ الہ ہے یہ گلو ہے گلو اب یہ گلو کیا ہوتا ہے کسی کو اس کے مرتبے سے بڑھا دینا کہ رسول ہے رسول کو الہ بول دینا کہ یہی اللہ ہے اور کسی کے اصل مرتبے سے گھٹا دینا کیا کہلاتا ہے تنخیص یعنی اس کا جو مرتبہ ہے اس کو وہ مرتبہ نہ دیا جائے بلکہ وہ گھٹا دیا جائے وہ ہوتا ہے تنخیص تو یہ گلو جو ہے اس کے مرتبے سے بڑھانا تنقیس جو ہے اس کے مرتبے سے گھٹانا جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے تنقید ان کی کی نا ان کا جو مرتبہ تھا اس کو گھٹا دیا نوز ولاد الزنا کہاں کیسی کیسی باتیں کہیں مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو یہ مرتبہ میں گھٹانا ہے جب کوئی اللہ اور رسول کی بات چھوڑ دیتا ہے نا اور اپنی بات منوانا چاہتا ہے تو پھر گلو جنم لیتا ہے اپنی بات نہیں منواؤ دیکھو قرآن اور حدیث کیا کہہ رہی ہیں گلو نہ کرو یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور تین میں سے ایک نہ کہو کچھ لوگ کہہ رہے کہ اللہ کا بیٹا ہے کچھ لوگ کنفیوژن میں وہ کہہ رہے یہ تین میں سے ایک ہے خود آپس میں ہی یہ کنفیوژن چل رہی ہے کیونکہ جو غلط بات ہوتی ہے نا وہ غلط ہی ہوتی ہے اس میں اور غلطیاں نکلتے رہتی ہیں صحیح بات ایک ہو سکتی ہیں غلط بات بہت ساری ہو سکتی ہیں وہ تو اللہ کے رسول ہے اس کا کلیمہ ہے اور ایک پاکیزہ روح تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے نا اللہ لا شریک ہے اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے تم جو شریک بنائے ہوئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہے تم گالی دے رہے ہو یاد رکھے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں کوئی بھی شریک نہیں وہ پاک ہے اس بات سے کہ وہ کسی کو اولاد بنائے اس کو اولاد کی کیا ضرورت اس کے پاس تو سب کچھ ہے اولاد کی ضرورت کس کو ہوتی ہے جو چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد میری وراثت کسی اور کے نام پہ ہو جائے میرے ہی بچوں کے نام پہ ہو جائے اور میری پراپرٹی کا کیا ہوگا اور مجھے آگے کون سنبھالے گا اس کو ضرورت پڑی ہے کہ کوئی اس کی اولاد ہو لوگوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں جو بھی اللہ نے بتایا وہ بتا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بات نہیں کر رہے تو تم سب ایمان ان پر لے آؤ تمہارے لیے بھلائی اسی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ تب جا کے وہ تمہارا دین قبول ہوگا تب جا کے جنت ملنے والی ہے پھر رکو نمبر 24 ہے آیات نمبر 172 سے لے کے 176 تک جس میں سب بھی اللہ کے بندے ہیں یہ بتایا گیا ہے اور ساتھ ساتھ ترکے و میراث کے باقی مسائل بھی بتائے گئے چونکہ سورہ نساء شروع ہی ہوئی ہے نا عورتوں کے بارے میں اور پھر وراثت کی تقسیم یہ سب ہم پڑھ ہی رہے ہیں تو اینڈ میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے اور یہ سورہ نساء کی لاسٹ رکو میں آئے گا عیسیٰ علیہ السلام کو اور فرشتوں کو اللہ کا بندہ کہلانے میں کوئی آر نہیں انہیں آر نہیں لگتی کہ انہیں کوئی اللہ کا بندہ کہے اب دیکھیے ایک ہوتا ہے عبداللہ عبداللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ یعنی اللہ کا پسندیدہ بندہ تھوڑی ہائی لیول میں لیکن یہاں جو ورڈ آیا ہوا ہے وہ عبداللہ نہیں آیا ہوا ہے عبداللہ عبد اللہ کیا فرق ہے عبد اللہ کا مطلب یہ ہے اللہ کا بندہ لیکن چھوٹا بندہ یعنی لیول تھوڑی اس کا مرتبہ تھوڑا گھٹ گیا ہے اوکے عبد اللہ اس کا مطلب کیا یہاں پر عبداللہ کے بدلے اللہ نے عبد اللہ کیوں کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس بات پر بھی آر نہیں کہ انہیں عبد اللہ نہیں بلکہ عبداللہ کہا جائے یعنی اس سے بھی لیول گھٹا دیا جائے ان کو اس میں آر نہیں ہے اگر عیسیٰ علیہ السلام کو آر نہیں ہے تو اللہ کا بیٹا کہہ کر تم گلو کیوں کر رہے ہو تم ان کو اپنے مرتبے سے کیوں بڑھا رہے ہو کیوں انہیں الہ کہہ رہے ہو یا اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو انہیں تو کوئی آر نہیں ہے اس بات میں عبداللہ تو چھوڑو عبد اللہ بھی بولیں گے تو بھی ان کو کچھ پرابلم نہیں ہے پھر آگے فرمایا ایمان والے اور اچھے کام کرنے والے اللہ کے ہاں بڑا اجر پائیں گے لیکن اللہ کی عبادت کو آر سمجھنے والے اور تکبر کرنے والے دردناک عذاب کے مستحق ہوں گے عبادت تکبر کی وجہ سے بھی لوگ نہیں کرنا چاہتے ہیں خاص طور سے مجلسوں وغیرہ میں رہتے ہیں نماز کا ٹائم آتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم سجدہ جب اللہ کے سامنے کریں گے کوئی اور دیکھے ہم نیچے جھک رہے ہم نہیں کریں گے تکبر کی وجہ سے بھی اس طرح کرتے ہیں وہ عذاب کے مستحق ہوں گے اور آگے فرمایا تمہارے پاس قرآن مجید تمہارے رب کی طرف سے ایک ایک ورڈ دیکھے تمہارے رب کی طرف سے یہ نہیں کہا کہ تمہارے اللہ کی طرف سے آیا ہے یہاں رب کیوں کہا گیا تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے قرآن تو اس میں بھی حکمت بتاتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کیوں نہیں رب کی طرف سے ہی کیوں کیونکہ قرآن جو ہے وہ تربیت کرنے کے لیے آیا ہے اور رب کا مطلب کیا ہوتا ہے خالق مالک مدبر پرورش کرنے والا پروان چڑھانے والا تربیت کرنے والا تو جس طرح والدین بچوں کی تربیت کرتے ہیں قرآن بھی تربیت کر رہا ہے اب دیکھیں کتنی چیزیں ایسی تھیں جو ہمیں بری تھیں ہمارے اخلاق اچھے نہیں تھے جب قرآن نہیں پڑھ رہے تھے لیکن جیسے جیسے ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا جیسے جیسے پتہ چلنے لگا تب ہم نے وہ جو برائی تھی وہ آہستہ آہستہ چھوڑنی شروع کی مشکل تھی ہمارے لیے لیکن پھر بھی ہم نے چھوڑی کیوں کیونکہ قرآن نے تربیت کی ہماری کیا صحیح ہے کیا غلط ہے پرورش کرتا ہے یہ جیسے والدین بچوں کی کرتے ہیں اسی طرح قرآن بھی پرورش کر رہا ہے اس لیے رب کہا اللہ نے کہا تمہارے رب کی طرف سے یہ قرآن آیا ہوا ہے اور یہ دلیل اور نور مبین نور نے کہا نور مبین واضح نور ہے یہ واضح نور بن کر آیا ہے کیوں کہا گیا واضح نور کیوں نہیں کہا گیا صرف نور واضح کیوں مبین کیوں ایک دم کلیئر کٹ اس کی بھی حکمت یہ بتاتے ہیں کہ جہاں ایک تاریخی ہوتی ہے ایک اندھیرا ہوتا ہے تو وہ الگ بات ہے لیکن ایک تاریخی نہیں بلکہ کئی تاریخیاں بہت ساری اندھیرے اندھیرے اندھیرے اندھیرے کئی ایک تاریکیاں وہاں ہلکی روشنی کام نہیں کرے گی چھوٹی سی روشنی تھی کہ کبھی کبھی موبائل کی بھی ہم روشنی یوز کرتے تو تاریکیوں پہ تاریکیاں وہ کام نہیں آئے گی اتنی سی چھوٹی سی لائٹ ہلکی روشنی کام نہیں کرے گی بلکہ واضح روشنی کی ضرورت ہوتی ہے اب یہاں کتنی ہے شرک کی تاریخی اور بدعت کی تاریخی بہت ساری تاریکیوں پہ تاریخیاں ہیں تو اس کے لیے چھوٹی سی ہلکی سی لائٹ کچھ نہیں کام کر سکتی اسی لیے واضح روشنی ہونی چاہیے کلیئر ایک دم روشنی ہونی چاہیے اس کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے صرف نور نہیں کہا گیا بلکہ نور مبین واضح نور ہے تاکہ ایک واضح نور تمام تاریخوں کو ختم کر دے تمام کے تمام اندھیروں کو ختم کر دے ایک خالی نور جو واضح ہے وہ ختم کر دے سبحان اللہ اللہ کی ایک ایک بات ایک ایک ورڈ چنے چنے غور کرتے جاؤ ہر بار کچھ نہ کچھ نئی بات ملتے رہے گی سبحان اللہ یہ ایک ایسی کتاب ہے نا کہ دل ہی نہیں بھرتا کتنی بار پڑھو نئی چیز مل جاتی ہے اور پتہ ہے اس امت پہ جو سب سے بڑا عذاب ہے نا وہ کیا ہے سب سے بڑا عذاب قرآن کو چھوڑ دینا یہی سب سے بڑا عذاب ہے اس امت پہ کہ ہم قرآن چھوڑ دیے نا یہی عذاب پڑا ہوا ہے اس پر ایمان لانے والے اور اس کو مضبوطی سے تھام لینے والے اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کے مستحق ہوں گے جو اس کو پکڑ کے رکھیں گے اس پہ عمل کریں گے اس کو سمجھیں گے اور اس کو خود پڑھ کے اس پہ عمل کر کے دوسروں کو بھی بتائیں گے تو ایسے لوگ اللہ کی رحمت اور فضل کے مستحق ہیں صرف پڑھ کے فائدہ نہیں ہے کیونکہ کئی ایک لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے عالمہ حافظہ سب کی ڈگریاں لی ہوئی ہے لیکن عمل زیرو ہے کچھ فائدہ نہیں اس کا ایک چیز پڑھے لیکن اس پہ عمل کرے بھلے ہی کم پڑھ رہے لیکن اس پہ عمل کرے بہت زیادہ پڑھے اور کچھ ہی نہیں عمل کرے اس سے اچھا ہے کہ تھوڑا پڑھے اور بہت عمل کریں پوری طرح عمل کریں ورنہ یہ ڈگریاں وغیرہ جو لے رہے کچھ فائدہ نہیں ہے عالمہ حافظہ فاضلہ پتہ نہیں کتنے کتنے ڈگریاں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر عمل نہیں ہے دوسروں کو پڑھا بھی رہے خود بھی پڑھ رہے لیکن عمل ملٹی پلائی بائی زیرو کیا فائدہ ہے اس کا نہ گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ باہر والوں کے ساتھ نہ بچوں کے ساتھ نہ کسی کے ساتھ کچھ نہیں اخلاق بھی نہیں کچھ بھی نہیں اور کبھی کبھی سامنے سب کے اچھے ہیں پیچھے سے ایسے کہ اگر پتہ چلے نا ان کے سامنے کوئی آئے بھی نہیں ایسی حرکتیں کرتے ہیں اللہ ہم سب کو ان چیزوں سے دور رکھے آمین اور ہم سب کا ایسا بنائے جیسے وہ چاہتا ہے آمین اس صورت کا آغاز خاندانی مسائل سے ہوا خاندان کے بارے میں آیا نا نسا وغیرہ وہ سب اور ترکے و میراث کی تقسیم بھی بتائی گئی شروعات میں اب آخری آیت میں بھی وراثت کی تقسیم میراث تقسیم جو تقسیم میراث ہے اس کے چند باقی مسائل جو ہے وہ ذکر کیے گئے ہیں مثلا کوئی شخص جو ہے وہ فوت ہو جائے نہ اس کی اولاد ہو نہ والدین ہو کوئی بھی نہیں ہاں لیکن ایک حقیقی بہن ہو مینس ریئل سسٹر تو اس بہن کو آدھے ترکے میں سے ملے گا ہاف پراپرٹی اس بہن کو ملے گی اور اگر مرنے والی بہن ہو اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو یعنی لڑکی مر گئی اور اس کی کوئی بھی اولاد نہیں تو پھر جو بھائی ہے اس کو سارا کا سارا مال ملے گا اور اگر دو بہنیں ہو تو ترکے میں سے انہیں دو تہائی ٹو تھرڈ ملے گا اگر بھائی بہن ملے جلے ہوں یعنی بھائی بھی ہے بہنیں بھی ہیں یعنی کچھ مرد ہیں کچھ عورتیں ہیں اس میں بھائی بہن تو پھر اسی قاعدے سے حصہ تقسیم ہوگی کہ مرد کے لیے دو حصہ عورتوں کے برابر یعنی عورتوں کے لیے ایک حصہ اور مرد کے لیے دو حصہ اس طرح سے پراپرٹی تقسیم ہوگی فرمایا ہم یہ مسائل اس لیے بیان کرتے ہیں کہ تم پھٹکتے نہ پھرو اللہ ہر کام سے باخبر ہے کیونکہ اگر پتہ ہی نہیں ہوتا کس کو کتنا دینا ہے ہم اپنی مرضی چلاتے مجھے جیسا چاہے میں ویسی وراثت کی تقسیم کروں اللہ بتائے گا کہ کس طرح وراثت کی تقسیم ہوگی اس طریقے سے ہی ہمیں تقسیم کرنی ہے کچھ کچھ لوگ مرنے سے پہلے ایسی غلط وصیت کرتے ہیں کہ وہ عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں تو بھی کیئرفل رہیں کیا کر رہے کیا بول رہے ہیں وصیت غلط نہیں کریں الحمد للہ رب العالمین یہاں ہم نے سورہ نسا کمپلیٹ کی سورہ المائدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمت العنعام الا الا ما یتلا علیکم غیر محلی صیدی وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یریدن اے ایمان والو معاہدے کو پورا کرو اپنے عہدوں کو پورا کرو تمہارے لیے چوپائے مویشی حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو آگے تمہیں پڑھ کر سنائے جائیں گے لیکن جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار کو حلال نہ جانو بے شک اللہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے المائدہ کا مطلب یہ ہے دسترخوان کھانا کھانے بیٹھتے ہیں نا دسترخوان پہ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے معاہدے کا اور معاہدے کا ذکر رکو نمبر ففٹین میں پندرہ نمبر رکو میں آیا ہوا ہے اسی لیے اس صورت کا نام علامت کے طور پر یا پہچان کے طور پر المائدہ رکھا گیا ہے اس صورت کا جو موضوع ہے ٹاپک ہے وہ عرب کی اصلاح کرنا ہے اور نصارہ سے بھی خطاب کیا گیا ہے کرسچن سے اسی کے ساتھ ساتھ پہلا قتل جو ہوا تھا حابل قابل کا جو قصہ ہے وہ والا بھی بیان کیا گیا ہے پھر وضو اور تیمم کے جو قاعدے ہیں وہ بھی بیان کیے گئے ہیں چوری کی سزا کیا ہوگی پھر قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے اسی طرح حلال اور حرام کے جو مسائل ہے وہ بھی بیان کیے گئے ہیں اور امر و نواحی کے ذریعے اللہ کے احکام کی اطاعت کی طرف خاص طور سے توجہ دلائی گئی ہے کہ کیا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کرنا ہے اور جو منع کیا گیا وہ نہیں کرنا ہے وہ بھی احکام اس کے اندر آ جائیں گے تو شروع کرتے ہیں رکو نمبر ون ہے آیات نمبر ون سے لے کے فائد تک اس میں حلال و حرام اس کے احکام آئے ہوئے ہیں اور تعاون کرنے کوآپریٹ کرنے کے بارے میں بتایا گیا ہے ساتھ ساتھ تکمیل دین کا اعلان یعنی دین کمپلیٹ ہو گیا اس کا اعلان کیا گیا ہے سب سے پہلے حلال کے بارے میں بتایا گیا کہ اے ایمان والوں اپنے عہد کو پورا کرو مویشی چوپائے کا گوشت حلال ہے یعنی پہلے حلال کی بات کی گئی کہ یہ مویشی جو چوپائے ہیں وہ تمہارے لیے حلال کیے گئے سوائے ان کے جن کا ذکر آگے آئے گا تو پہلے حلال کی بات کی گئی ہم کیا کرتے ہیں کسی کو جب دعویٰ کرنا ہوتا ہے یا اصلاح کرنی ہوتی ہے ہم شروع کرتے اچھا یہ حرام ہے یہ حرام ہے یہ حرام ہے بندہ پریشان ہوتا ہے سب حرام ہے تو پھر حلال کیا ہے ہم کریں کیا زندگی میں تو پہلے بتائیں کیا حلال ہے اس کے بعد پھر لسٹ بتائیں حرام کی یہ ہونا چاہیے ترتیب لیکن ہم ترتیب الٹی کرتے ہیں اور کبھی کبھی وہ صرف حرام ہی بتا دیتے حلال کیا ہے وہ بتاتے ہی نہیں الٹرنیٹیو بھی بتایا کریں احرام کی حالت میں شکار جائز نہیں اللہ کی جو مقدس نشانیاں ٹھہرا دی گئی ہیں اور جو رسوم یعنی کسٹمس و آداب طے ہو چکے ہیں ان کی بے حرمتی نہ کرو اور حرمت والے مہینوں حرمت والے مہینے کون سے چار مہینے ذوالقدہ ذوالحجہ محرم اور رجب یہ چار مہینے ہیں حرمت والے پہلے بھی ہوتے تھے جو مشرقین تھے کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ وغیرہ نہیں کرتے تھے تو یہ چار مہینے جو بتائے گئے ہیں اس کی بے حرمتی نہ کرو اس میں جنگ وغیرہ نہیں کرو ان مہینوں میں جھگڑے فساد نہیں کرو ویسے بھی ہمیشہ یہ جھگڑے فساد نہیں کرنا چاہیے لیکن اس کی خاص یہ جو چار مہینے ان کا خاص خیال رکھا جائے اور حاجیوں کے جان و مال کو نقصان نہ پہنچاؤ اب جب حاجی آتے تھے راستے میں یہ لوگ کیا کرتے تھے جو چور ڈاکو رہتے تھے ان کو لوٹتے تھے تو کہا گیا کہ ان حاجیوں کے جان و مال کو نقصان نہ پہنچاؤ مشرقوں نے تمہیں حج سے روکا تھا مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے تم کو روکا تھا نا پہلے اب یہ نہیں کرنا کہ اب تم اس کے بدلے ان حاجیوں کو روکنا شروع کر دے یہ نہیں کرنا ہے ان کے حاجیوں کو نہ روکنا دیکھیں یہ تعلیم ہے دین کی انہوں نے ایسا غلط کیا ہے تم غلط نہیں کرو نیکی اور تقوا کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو جب نیکی کرتے ہیں بر کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے لوگ خوش ہوتے ہیں اور جب تکوا میں ہم تعاون کرتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے یعنی اللہ کو بھی خوش کرو اور بندوں کو بھی خوش کرو دونوں کو خوش کرو دونوں میں کوپریشن ہونا چاہیے اور بندوں میں کوپریشن اس وقت ہوگا جب کوئی حرام چیز نہ ہو اس میں حرام چیزوں میں کوپریشن نہیں کیا جائے گا تعاون نہیں کیا جائے گا اسی لیے کہا اور برے کاموں میں تعاون نہ کرو پھر آگے آیا نمبر تین میں لسٹ بتائی گئی ہے جو تقریباً دس حرام چیزوں کی حرمت کے بارے میں آتا ہے کہ کیا کیا چیزیں حرام ہیں پہلے تو حلال کا پہلے ہی بتا دیا گیا اب جو حرام کی لسٹ ہے وہ کم ہے بہ نسبت حلال کی حلال بہت ساری چیزیں لیکن حرام آپ دیکھیں گے کہ اس کی لسٹ اتنی نہیں جتنی حلال کی ہے تو بتایا گیا کہ تم پر حرام کیا گیا ہے کیا حرام ہے ہمارے اوپر مردار مرا ہوا جانور ویسے بھی مرے ہوئے جانور کو کھایا جائے تو بیماریاں اور دوسری بھی قباہتیں ہوتی ہیں تو ویسے بھی جو بھی چیز حرام اللہ نے کی ہے وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے یاد رکھیں ہمارا ہی فائدہ ہے ہم بیمار نہ پڑیں کیونکہ جو بھی حرام چیز کی گئی ہے اس میں فائدہ کم ہے اور نقصان بہت زیادہ یاد رکھے کوئی بھی حرام چیز کی گئی ہو اس میں نقصان زیادہ ہے بھلے اس میں فائدہ کچھ نظر آ رہا ہے یا کچھ ہوتا بھی ہے لیکن نقصان بہت زیادہ ہے تو پہلی بات مردار دوسرا خون کچھ لوگ خون لے کے آتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے ہے خون جب باہر رکھا جاتا تو ایسا ہارڈ ہو جاتا ہے نا اس کا گوشت بنا کے کھاتے ہیں تو وہ بھی حرام ہے کھنزیر کا گوشت سور کا گوشت وہ بھی حرام ہے اب یہ تو ہم ساری چیزیں مانتے ماشاء اللہ جو بھی مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ ان چیزوں کو مانتے ہیں سور کا گوشت کبھی بھی جاتے ہیں ایسے کنٹری میں نان مسلم کنٹری میں تو پوچھتے ہیں یہ کون سا گوشت ہے حلال ہے کیا نہیں ہے یہ تو پوچھتے ہیں لیکن آگے دیکھیں جس جانور پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا گیا ہو یہ نہیں دیکھتے اللہ نے اسی لسٹ میں یہ وہ بات بتائی ہوئی ہے جس میں حرام کی چیزیں بتائی ہیں نا اسی لسٹ میں یہ چیز ہے کہ جس جانور پر اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہو اللہ کے علاوہ کیا ہے ایون نبی کا نام کیوں نہ لیا ہو نبی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ذبح کر رہے ہو اللہ کا نام نہیں لے رہے ذبح کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ذبح کر رہے تو بھی وہ حرام ہوگا تو کہاں یہ کہ تمہارے پیر بابا اور جو بھی تم نے بنائے ہوئے ہیں ان کے نام سے جو مردے ہیں یا زندے ہیں ان کے نام سے تم قربانیاں کرو نیازیں چڑھاؤ یہ تو کلیئر کٹ ہیں اسی لسٹ کے اندر ایسا نہیں کہ الگ سے مینشن کیا گیا اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا گیا ہو وہ جانور بھی حرام ہے پھر آگے کی لسٹ گلا گھٹنے سے مرنے والا جانور اب آپ نے باندھ دیا جانور کو جیسے قربانی وغیرہ کے لیے لاتے ہیں بکری کچھ دن پالتے ہیں اپنے گارڈن میں تو کیا ہوتا ہے وہ رسی سے اپنے آپ کو گھوٹ لیتی ہے تو وہ جانور بھی نہیں کھانا ہے وہ بھی حرام ہو جائے گا پھر چوٹ کھا کر مرنے والا کسی پتھر وغیرہ سے کسی نے مارا یا لگ گیا اور وہ مر گیا اوپر سے گر گیا کوئی پتھر اور وہ جانور مر گیا تو اب یہ نہیں کھا سکتے پھر گر کر مرنے والا اب کہیں پہاڑ پہ چڑھانے لے کے گئے تھے اور وہ گر کے مر گیا وہ جانور تو وہ بھی جانور کھانا حرام ہے پھر سینگ لگ کر مرنے والا آپس میں لڑتے ہیں نا جانور تو ایک دوسرے کو سینگ مارتے ہیں اور کبھی کبھی سینگ مارنے کی وجہ سے مر بھی جاتے تو وہ بھی جانور حرام ہیں اور جسے درندے کھا جائیں درندہ آ گیا اور اس کو کھا لیا آدھا کھایا آدھا پھینکا جو بھی ہے تو وہ بھی جانور نہیں کھا سکتے کیونکہ اس کو ذبح نہیں کیا گیا ہے سوائے اس کے جسے تم زندہ پاؤ ذبح کر لو ابھی تھوڑی تھوڑی جان گئی ہے لیکن کچھ جان باقی ہے تو لو اس کو لیکن پہلے ذبح کرو اس کو اور پھر کھا سکتے ہیں اور جو جانور آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو ابھی یہ بات ایک انٹرسٹنگ ہے دیکھیں کچھ لوگ مجھے کہہ رہے تھے میں نے جب یہ بات کہی کہ تم لوگ آستانوں پہ کیوں یہ سب جانور لے کے جا رہے ہیں وہاں پر تو حرام ہے کہا گیا تو بولتے نہیں تمہیں پتہ ہے ہم وہاں پر جا کر ایسا نہیں کسی پیر کے نام سے نہیں کاٹتے ہم اللہ کا نام لے کے کاٹتے ہیں ایسا مجھے وہ کہنے لگی کہ اللہ کے نام سے ہم ذبح کرتے ہیں اس کے بعد بانٹتے وہ گوشت اور خود بھی کھاتے دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں یعنی خود بھی حرام کھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی حرام کھلا رہے ہوں یہاں پر لکھا ہوا جانور جو آستانوں پر ذبح کیے گئے اور حدیث بھی ملتی ہیں کہ پہلے دور جاہلیت میں اس طرح کے کام ہوتے تھے جو آج بھی ہو رہے ہیں ایکچولی ایک صحابہ تھے انہوں نے کچھ منت مانگی تھی کہ میں یہاں پر جانور ذبح کروں گا کسی اسپیسیفک جگہ پر تو آپ سے پاس آئے بولے میں نے دور جاہلیت میں یہ منت مانگی تھی تو انہوں نے پہلا کوشچن یہ کیا کہ جہاں پر تم نے کہا تھا وہاں پر پہلے آستانے وغیرہ تھے اس طرح کا تھا یوم جاہلیت کے دور میں ادھر کچھ کاٹا جاتا تھا وہ کوشچن کیا انہوں نے انہیں ہمیں حدیث بھی ملتی ہے قرآن میں بھی ثابت ہے اس کے علاوہ کیا دلیل چاہیے تم کیوں ٹوسٹ کرتے ہو ہر چیز کیوں یہاں وہاں ہیرا پھیری کر کے لوگوں کو غلط بات بتا رہے ہو قرآن کو بتاؤ قرآن کو انہیں پڑھنے دو اجازت دو پڑھنے کی نہیں ان کو ڈراؤ کہ اتنے علوم آنے چاہیے تبھی جا کے تم کو قرآن سمجھ میں آئے گا مت ڈراؤ کل جواب دینا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے حاضر ہونا ہے نا ذرا اللہ کا ڈر رکھو دنیا میں کیا کتنا کمائیں گے یہ سب جھوٹے فتوے دے کر آستانوں پر ذبح کیا گیا جانور بھلے ہی تم اللہ کا نام لے رہے ہو اس کے لیے بھی کہا گیا کہ وہ بھی حرام ہے بھلے ہی تم اللہ کا نام لے رہے ہو اور یہ بھی حرام ہے کہ تم کے تیروں سے اپنی قسمت معلوم کرو پہلے یہ ہوتا تھا کہ تیر پھینکتے تھے لوگ اور تیر اگر رائٹ سائڈ میں جاتا دائیں سائڈ میں جاتا تو وہ کام کر لیتے اور لیفٹ سائڈ میں جاتا بائیں طرف جاتا تو وہ کام نہیں کرتے آج بھی ہوتا ہے نا کچھ میں نے دیکھی تھی کہ کچھ ایسے پیٹلس اس کے فلاور کے پیٹلس پھینکتے رہتے ہیں کروں نہیں کروں کروں نہیں کروں لاسٹ آئے گا وہ میں کروں گی یہ کیا ہے یہی تو ہے تو اس طرح سے کام نہیں کروں یہ جو فالوں کے تیر وغیرہ سے تم قسمت معلوم کرتے ہیں کہ یہ کروں کیا نہیں کروں اس طرح سے کام کرتے وہ بھی نہیں کرو یہ بھی حرام میں آیا دیکھیں حرمت حرمت ہے یہ یہ سب گناہ کے کام ہیں سب گناہ کے کام ہیں اب اور کیا دلیل چاہیے آپ کو قرآن بھی بتا رہی ہے حدیث بھی بتا رہی ہے پھر بھی قرآن اور حدیث چھوڑ کے ہمارے امام نے کیا کہا ہمارے مولوی نے کیا کہا ارے قیامت کے دن سامنے آئیں گے نا یہ بھاگ جائیں گے جو بول رہے ہیں نا وہ بھی بھاگ جائیں گے دم دبا کے اور پھر پکڑنے جائیں گے تو بولیں گے تم کیوں ہمارے پیچھے پڑے تھے آگے آئے گا ایسی آیا تھا اور کہ تم ہمارے پیچھے کیوں پڑے تھے ہم نے بول دیا تو کیا ایسے ہی آ جانا تھا ذرا دماغ یوز کرنا تھا پڑھنا تھا وہاں بھاگ جائیں گے یہاں بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں ذرا سوچ سمجھ کے بات کیا کرے اور جو بھی بتا رہے لوگوں کو سوچ سمجھ کے بتایا کرے پڑھ کے سمجھ کے اور غلط فتوے نہ دو تاکہ ہماری جو روزی پانی وہ اٹھ جائے گی نہیں اللہ اور دے گا تم کو اگر صحیح بات بتاؤ گے تو پھر اہلا نے حق ہوا وہ لوگ مایوس ہو گئے جنہوں نے تمہارے دین کا انکار کیا وہ مایوس ہو چکے کیوں تمہارے لیے دین مکمل کر دیا گیا پورا ہو گیا اس میں کچھ ابھی ایڈیشن نہیں ہوگی تم جو ایڈ کر رہے ہو یہ سب غلط چیزیں ہیں جتنی ضرورت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتا کے چلے گئے اسی لیے کہا گیا اکمل لکم دین اکم و اتمم تو علیکم نعمتی و ردی لکم الاسلام دینا آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے کمپلیٹ ہو گیا دین اس میں کوئی ابھی ایڈیشن نہیں ہوگی جتنی ضرورت تھی اتنی بتا دی گئی اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کیا تو اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین قبول نہیں ہے یہ آیت جب نازل ہوئی تو یہودی بہت زیادہ حسد کرنے لگے کہ اب دین مکمل ہو گیا ان کے پاس یہ آیت آئی ہوئی ہے اگر ہمارے پاس آتی تو ہم عید مناتے عید کا دن مناتے اس کو لیکن ہمارے پاس آنے کے باوجود آج ہم کیا کر رہے ہیں اس سے ہی غافل ہیں جو نعمت ہے نعمت کا کیا یہ نعمت ہے ہمارے لیے اور تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی تمہارے پاس نعمت ہے اور کہاں ڈھونڈ رہے ہو نعمت ہے اور یہی بڑی نعمت ہے اسلام کی نعمت قرآن کی نعمت اور تمہارے لیے اسلام بطور دین پسند کیا کوئی اور دین نہیں ایکسیپٹیبل ہے یہی دین اسلام اسلام ہی ایکسیپٹیبل ہے پھر آگے فرمایا کھانے پینے اور اس طرح کے معاملات میں بے جا قیدے یعنی ریسٹرکشن اور تنگیاں باقی نہیں رہی کیونکہ پہلے جو قوم تھی خاص طور سے یہودی وغیرہ بہت سارے ریسٹرکشن ان کے لیے رکھے گئے تھے تو وہ سارے ختم کیے گئے کیا اب یہ ریسٹرکشن نہیں رہے گی جیسے چربی وغیرہ ان کے لیے حرام تھی چربی نہیں کھا سکتے تھے جو چربی لگی ہوئی رہتی نا جانور کی تو وہ نہیں کھا سکتے تھے اور بہت ساری اور بھی چیزیں تھیں تو یہ سب ریسٹرکشن اب نکال دی گئی تنگیاں باقی نہیں رہی تمہارے لیے آسان کر دیا گیا تمام اچھی پاکیزہ چیزیں حلال ہے اگر ٹرین کتے یعنی سیدھائے و شکاری کتے علم کی فضیلت دیکھے ایون کتا ٹرین ہے علم والا ہے یا پھر پرندہ جو سدھایا ہوا ہے علم والا ٹرین ہے تو اس کے ذریعے شکار کیا جائے تو یہ بھی جائز ہے یعنی بسم اللہ بول کے آپ نے چھوڑ دیا وہ جانور کو لیکن ٹرین کیا ہوا ہو اس کو ٹریننگ دیتے ہیں نا اور اکثر ایسے ٹرین جو ڈاگز وغیرہ ہوتے ہیں کتے جو ہوتے ہیں وہ نارمل جو ایسے گلی کوچے والے ڈاگز ہوتے ہیں نا کتے ان سے مکس نہیں ہوتے لوگ ان کی اپنی ایک فضیلت ہوتی ہے علم کی وجہ سے علم کی یہ فضیلت ہے کہ کتے کو بھی عالم بنا دیا تو ایسے کتے جو ٹرین ہے بسم اللہ بول دے چھوڑ دے اور پھر وہ شکار کر کے جانور لاتا ہے تو پھر وہ کھا سکتے اہل کتاب کے ذبح کیے ہوئے جانور کا گوشت بھی تم پر حلال ہے یعنی یہودی اور نصارہ پہلے کے جو تھے وہ اللہ کے نام سے ہی ذبح کرتے تھے لیکن آج گارنٹی نہیں ہے تو معلوم کرے کیونکہ میں خود تنزانیہ میں تھی میری جو پڑوسی تھی وہ کرسچن تھی لیکن وہ کہتی ہے کہ میں مسلمس کے پاس سے بھی لاتی ہوں اور کہیں اور سے بھی وہ لاتی تھی گوشت وغیرہ مرغی وغیرہ تو وہ مجھے بتاتی تھی کہ یہ میں یہاں سے لاتی ہوں اور پتہ نہیں تم لوگ کچھ حلال بھی کرتے ہیں نا تو یہ کبھی وہاں سے لاتی کبھی نان مسلم کے ادھر سے بھی لاتی تھی کیا گارنٹی ہے تو معلوم کریں ویسے بھی آج کل کے پتہ نہیں بسم اللہ بولتے اللہ کے نام سے کرتے یا نہیں لیکن یہ اس وقت یہ کیا جاتا تھا اگر وہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے واللہ عالم نیز ان کی عورتوں کو مہر دے کر نکاح میں بھی لے سکتے ہیں یعنی ان کی عورتیں بھی حلال ہے مردوں کے لیے یعنی مسلمان مرد کرسچن یا جوز لڑکی سے شادی کر سکتا ہے بشرط یہ کہ تم انہیں نکاح میں لانے والے ہو نہ کہ بدکاری کرنے والے اور نہ ہی چھپی دوستی کرنے والے پہلے کی جو لڑکیاں ہوتی تھی یہود ہو یا نصارہ کی وہ اس طرح سے نہیں ہوتی تھی جیسے آج کل مشنریز کی لڑکیاں ہیں آج کل کیا ہوتا ہے پھنسایا جاتا ہے پھر ان کو پوری طرح کرسچن بنا دیتی ہے اپنے شوہر کو مسلمان شوہر کو کرسچن بنا دیتی ہے یہ مشنریز جو پھیلے ہوئے خاص طور سے جو ویسٹرن کنٹری میں لڑکے پڑھنے جاتے ہیں ہمارے ان کو کتنے لوگوں کو انہوں نے پھنسا لیا ہے بالکل ان کی لائف ہی چینج کر دی ہے تو بی کیئرفل رہے کیوں لیکن یہ ان کے پیچھے پڑے ہمارے لڑکیاں کیا کم ہیں کیا اور خوبصورت لڑکیاں بھی ہیں اور دیندار لڑکیاں بھی ہیں دین جاننے والی تو وہ چھوڑ کے ان کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہوں بہرحال ایک تو میں نے آپ کو شاید کبھی بتائی ہوں کہ ایک بردر نے شادی کر لی کرسچن سے اب یہ چاہتا ہے کہ یہ مسلمان ہو جائے بالکل کتنے سال ہو گئے مجھے وہ انہوں نے کہا تھا کہ اسے دین کی تعلیم دے لیکن میں نے دیکھا کہ وہ نئی چینج ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے ویسے میں نے اس کو چھوڑ دیا میں نے کہا کسی اور سے تم سیکھ لینا کیونکہ وہ بالکل مشنری ٹائپ کوشچن کرتی تھی میں بتانے کے باوجود بھی وہ ماننے تیار نہیں تھی تو ایسا ہوتا ہے کہ کر لیتے شادی بعد میں پچھتاتے تھے تو اس سے اچھا ہے ماشاء اللہ مسلمان لڑکیاں اتنی ہیں خوبصورت بھی ہے اور دیندار بھی ہے تو وہ کیوں نہیں کرتے ان سے کرے پہلے جیسی لڑکیاں نہیں رہی ان کی عیسائیوں اور یہودیوں کی ابھی تو ٹوٹلی ڈفرینٹ آپ کو نظر آئے گی اور یاد رکھے ایک چیز کہ مسلمان لڑکی اس کی شادی اہل کتاب سے نہیں ہو سکتی یہ وائس ورسا نہیں ہو سکتا کہ مسلمان لڑکی ہے تو وہ کرسچن یا جوت سے شادی کر رہی ہے الاؤ نہیں ہے کسی نے کوشچن بھی کیا تھا کہ ایسا کیوں کہ تمہاری لڑکی ہم نہیں کر سکتے لیکن ہماری لڑکی تم کو دے سکتے تو انہوں نے جواب دیا تھا عالم نے کہ ہماری لڑکی مسَ علیہ السلام کو بھی مانتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتی ہے اور تمہاری لڑکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتی باقی کو مانتی ہے تو انہوں نے اس طرح کا جواب دیا بٹ ہے اللہ نے جو کہا سمے نہ واتا نہ مسائل تیمم کے بارے میں بھی ہے اور عدل اور انصاف کرنے کے لیے کہا گیا ہے اللہ کا ارشاد ہے نماز کے لیے کھڑے ہو تو پہلے وضو کر لو کیونکہ وضو کے بغیر ویسے بھی نماز قبول نہیں نا تو وضو کرنا ضروری ہے پانی میسر نہ ہو تو پاک مٹی پر تیمم کر لیا جائے جیسے سفر وغیرہ میں ہوتے کہیں پہ پانی نظر نہیں آتا یا کبھی کبھی پانی چلا جاتا ہے بالکل پینے کے لیے بھی پانی نہیں ہے تو بھی نماز نہیں چھوڑی جائے گی مٹی لے کے اس پہ تیمم کیا جائے گا اور دیوار وغیرہ پہ ویسے بھی مٹی لگی ہوئی رہتی ہے اور گھر میں بھی کہیں نہ کہیں مٹی رہے گی مٹی ہر جگہ اویلیبل ہوتی ہے پانی ہو سکتا ہے نہ ہو لیکن مٹی تو رہتی ہے تو پھر کیا کیا جائے نماز کو چھوڑا نہیں جائے بلکہ تیمم کر کے نماز پڑھ لی جائے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تمہیں کسی طرح تنگی میں ڈالے اب پانی نہیں تو کسی طرح کہیں کوئی اور گاؤں جا کے یا شہر جا کے پھر پانی ڈھونڈے ایسا اللہ نے تنگی میں نہیں ڈالا تمہیں اب نہیں مل رہا ہے کوشش کے باوجود تو پھر مٹی لے لیں تیمم کریں وضو اور تیمم سے مقصود یہ ہے کہ تم میں صفائی اور پاکیزگی پیدا ہو ویسے بھی مٹی پہلے کے لوگ جو ہے وہ صفائی وغیرہ کے لیے یوز کرتے تھے برتن وغیرہ مانجنے کے لیے بھی میں نے سنا ہے کسی نہ کسی طرح یوز کرتے تھے ایون کتا جب چاٹ کے جاتا ہے برتن تو کیا کہا گیا ہے سات بار پہلے تو دھو کے پھر سات بار مٹی سے اس کو دھویا جائے کیونکہ مٹی میں کچھ چیزیں کچھ ذرات ایسے ہوتے ہیں جو کلین کرنے کا کام کرتے ہیں اس میں کچھ ایسی چیزیں رہتی ہیں جو جراثیم کو ختم کر دیتی ہیں چلو اتنا سائنس میں جانے کی ضرورت نہیں لیکن سمے نہ وہ آتا نا جو بھی اللہ نے کہا ہم سن رہے ہیں آج ہمیں سائنس بتا رہی اس وقت اتنا کچھ پتہ نہیں تھا جراثیم بھی ہوتے یا کیا ہوتے لیکن لوگوں نے مان لیا کچھ کوشچن نہیں کیا تو اس سے کیا ہوتا ہے پاکیزگی پیدا ہوتی ہیں اور صفائی رہتی ہیں اور تم شکر گزار بندے بن جاؤ اللہ نے اتنی آسانی کی ہے شکر کرو کہ اتنی ڈفیکلٹی نہیں ڈالی کیا ایسا ہی کرنا چاہے پانی ہی ہونا چاہے تو ہی وضو ہوگا سب آسانی کے لیے کیا ہے ایون جو نماز وغیرہ جو تم سفر میں پڑھتے ہو قصر کی کتنی آسانی ہے شکر کرو ہر چیز میں شکر کرو کبھی کبھی یہ بھی دعا کرو کہ مجھے جو بھی چیزیں دی اللہ ان سب کا میں شکر کرتی ہوں اور جن چیزوں سے تو نے مجھے بچا لیا نہیں دیا نا اس کا بھی اللہ تیرا بہت شکر ہے ورنہ پھر میں پتہ نہیں گمراہ ہو جاتی یا کچھ حد سے بڑھ جاتی کبھی کبھی بل جاتا ہے نا انسان تو بگڑ جاتا ہے شاید میں بگڑ جاتی وہ چیز مل جاتی تو تو کبھی کبھی اس کے لیے بھی شکر کرے ہم صرف ملتا ہے اس کے لیے شکر کرتے ہیں کبھی کبھی نہیں ملا اس کے لیے بھی شکر کرے تم نے اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا ہے اسے یاد رکھو اللہ سے عہد کیا ہے نا کہ تیرے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے عبادت نہیں کریں گے کا مطلب کیا ہے خالی نماز پورا نہیں اس کا مطلب تو نے جو کچھ کہا ہے ہم اس پہ عمل کریں گے اور جن جن چیزوں سے تو نے روکا ہے سب سے ٹوٹلی رکیں گے اس کی طرف بھی نہیں جائیں گے قریب بھی نہیں پھٹکیں گے تو یہ یاد رکھو یہ ہوتا ہے عبادت صرف نماز قرآن کا نام عبادت نہیں ہے پھر آگے فرمایا تم پر اللہ کی نعمت پوری کر دی گئی نعمت پوری ہو گئی اب تمہارا فرض ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے سے غفلت نہ برتو اللہ کا شکر کرو سب سے بڑی نعمت اللہ نے تم کو تمہاری امت کو دیا ہے مسلمانوں کو دیا ہے یہ قرآن جن کو تم نے شیلف میں سجا سجا کے رکھا ہوا ہے ایک دم ٹاپ پہ رکھا ہوا ہے کہ کسی کا ہاتھ ہی نہ پہنچے پتہ نہیں پڑھ کے کیا ہو جائے گا ان کا تو اس سے ہی غفلت برت رہے ہو یہ بڑی نعمت سے اور استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرتے رہو مضبوطی کے ساتھ حق کے لیے کھڑے ہونے والے اور حق و انصاف کے لیے شہادت دینے والے ہو جاؤ یہ بھی کام کرو بندوں کا بھی خیال رکھو ان کو بھی انصاف دلاؤ اللہ کے حق کے ساتھ ساتھ بندوں کا بھی حق دو اپنا ہو یا پرایا ہو موافق ہو یا مخالف ہو دوست ہو یا دشمن ہو جس کے ساتھ معاملہ کرو جو بھی ہو مسلم ہو غیر مسلم ہو کوئی بھی ہو انصاف کے ساتھ کرو جو بھی معاملہ کرو گے اور انصاف کی ہی بات کرو بے انصافی نہیں کرو کسی کے بھی ساتھ کہ میرا اپنا ہے تو میں اس کے ساتھ انصاف کروں اور یہ میرا پرایا ہے تو پھر بے انصافی کروں یہ نہیں چلے گا یاد رکھے قرآن ایک ایسے واحد کتاب ہے جو دشمنوں کے بھی حقوق بیان کر رہی ہے یعنی دشمن دوست ہو یا دشمن ہو آج تک مجھے بتائے کون سی ریلیجیس بک یہ بتاتی ہے کہ دشمن کو بھی اس کا حق دو اس کے ساتھ بھی انصاف کرو قرآن ہی ایک واحد کتاب ہے دنیا کی کتاب ہو یا کوئی بھی ریلیجیس بک اٹھا کے دیکھیں کس نے بتایا کہ دشمن کو بھی حق دو اس کے ساتھ انصاف کرنے کس نے کہا ہے یہ ایک واحد کتاب ہے جو بولتی ہے کہ دوست ہو یا دشمن اس کے ساتھ بھی انصاف کی بات کرو اور انصاف بھی کرو بات بھی کرو اور انصاف بھی کرو کال اور فعل سے بھی انصاف اللہ کا مغفرت کا وعدہ ان لوگوں کے لیے اللہ ان کو معاف کرے گا جو ایمان و عمل صالح پر قائم رہیں گے صرف اپنی نماز اور قرآن میں مگن وہ لوگ نہیں بلکہ عمل بھی اچھے کر رہے ہیں ورنہ تعجد گزار بھی کیوں نہ ہو تم تو بھی عمل اگر نیک نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں عمل بھی نیک ہونے چاہیے آخر میں مسلمانوں کو یہ یاد دہانی کرائی گئی کہ دشمن کے ایک گروہ نے تمہارے خلاف ہاتھ بڑھانا چاہا کہ تمہیں شہید کر دے کسی نے چاہا کہ تمہیں شہید کر دے اب اس کے بارے میں آگے آتا ہے مطلب یہ شاہ نے نزول یاد رکھے کہ کئی ایک واقعات ہیں ہر مفسر نے الگ الگ اس کی تفسیر کی ہے کیا ایسا ہوا تھا آپ وسلم کے زمانے میں ایک یاد رکھے کہ کئی ایک مرتبہ کفار مکہ نے جنگ کے ذریعے یا یہودیوں نے سازشوں کے ذریعے اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی پھر کبھی تو وہی کے ذریعے اللہ نے مسلمانوں کو دشمنوں کی جو سازش تھی اس کے بارے میں اطلاع بھی دی کہ دیکھیے ابھی یہ تمہارے پر اٹیک کرنے والے ہیں یا جو جو یہ مسجد بنائے وہ نقصان دینے کے لیے بنائے ہیں اللہ نے وہ بتا دیا اور کبھی ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ کافروں کو حملہ کرنے کی بھی ہمت نہ ہو سکی ایسے الگ الگ انہوں نے تفسیر کی ہیں لیکن جو بھی ہیں یہی ایک کامن بات معلوم پڑتی ہے سارے واقعات سے کہ الگ الگ لوگوں نے یہود ہو مشرقین ہو منافقین ہو انہوں نے سازشیں کی یا جنگ کرنے کی کوشش کی حملہ کرنے کی کوشش کی نقصان دینے کی کوشش کی لیکن اللہ نے بچا لیا وہی بات یہاں پر ہے کہ دشمن کے ایک گروہ نے بڑھنا چاہا کہ تم کو شہید کر دے ختم کر دے شہید کر دے تو اللہ نے ان کو بے بس کر دیا اللہ نے وہ کام ہونے ہی نہیں دیا جو نقصان دینے والے تھے وہ نہ دے سکے کبھی تو ہمت بھی ہار گئے کر ہی نہیں پائے اور کبھی کوشش کے باوجود نہ کر سکے اللہ نے وارن پہلے ہی کر دیا مسلمانوں کو اب تم پر لازم ہے کہ اللہ ہی سے ڈرو اور اسی پر بھروسہ کرو اللہ نے مدد کیا نا تو پھر اب اللہ پہ ہی بھروسہ کرو اور اللہ سے ہی ڈرو لوگوں سے کیوں ڈر رہے ہیں لوگ کیا کہیں گے ایسا کی تو وہ کیا بولیں گے اور ویسا کی تو کیا بولیں گے لوگوں کا ڈر لوگوں کے ڈر کی وجہ سے دین کا بھی کام چھوڑ رہے پھر رکو نمبر تھری ہے آیات نمبر ٹویلتھ سے لے کے نائنٹین تک جس میں بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا مگر انہوں نے عہد شکنی کی عہد کو توڑ دیا وعدے کو توڑ دیا اس کے بارے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان پر بارہ سردار مقرر کیے بارہ قبیلے تھے نا تو بارہ سردار مقرر کیے اور فرمایا میری مدد تمہارے شامل حال ہوگی بشرط یہ میں مدد کروں گا لیکن شرط ہے اس کے لیے کیا شرط ہے تم نماز قائم کرو صرف نماز پڑھو نہیں قائم کرو وقت پر اور سارے شرط کے ساتھ پھر زکوٰۃ ادا کرتے رہو میرے رسولوں پر ایمان لاؤ جتنے بھی رسول ہیں سب پہ ایمان لاؤ اور صرف ایمان ہی نہیں لاؤ بلکہ ان کی مدد بھی کرو دین کے کام میں ان کی مدد بھی کیا کرو اور اللہ کو قرض حسنا دو اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے گناہ دور کر دوں گا یہ سب ساری چیزیں کی تو ہی گناہ دور ہو جائیں گے اور جنت میں داخل کروں گا لیکن انہوں نے عہد توڑ ڈالے تو کیا ہو گیا لانت میں گرفتار ہوئے اللہ کی لانت ہوئی ان کے اوپر اور ان کے دل سخت ہو گئے دل کی سختی کیوں گناہوں کی وجہ سے اس سے پتہ چلتا ہے ہمارا دل سخت کیوں ہے کیوں نرم نہیں ہوتے کسی کے لیے کبھی کبھی بچوں کے لیے بھی نہیں ہوتے ہیں کیونکہ گناہیں بہت کرتے ہیں بہت گناہ کرتے ہیں گناہوں کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں تو گناہوں کو چھوڑو پھر آگے نصارہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے عہد لیا مگر وہ اس کا ایک حصہ بھلا بیٹھے جس کا نتیجہ یہ ہوا ان کے اندر یعنی ان کے اندر یعنی یہود اور نصارہ کے اندر دونوں کے بیچ میں دونوں کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور نفرت چلتی رہے گی آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں قومیں جو ہیں اس میں کتنی دشمنی ہے ہٹلر کون تھا کرسچن کس کو مارا یہودیوں کو آج کیا ہو رہا ہے جنگ جو ہو رہی ہو کس کے درمیان ہو رہی ہے جوز اینڈ کرسچن یہ قیامت تک ہوتے رہے گا اس لیے ہمیں سرپرائز نہیں ہوتا کچھ کچھ چیزیں ہیں نا مجھے نان مسلم کوئی ملتی ہے تو کہتی ہے ہائی یہ ہو گیا ہائی وہ ہو گیا میں کہتی ہوں مجھے اتنا تعجب نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہمیں بتا دیا گیا تھا ہمارے دین میں ہے یہ ساری چیزیں حدیث وغیرہ جو رہتی ہے نا ہماری کچھ بک ہے اس میں بتایا گیا تھا ہمیں اتنا تعجب نہیں ہوتا ہم نے پڑھے یہ چیز تو یہ چیزیں ہوتے رہے گی کرسچن اینڈ جو جو ہے یہود اور نصارہ ان میں دشمنی چلتے رہے گی اہل کتاب سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر اور قرآن کے ذریعے سے جو روشنی دکھائی ہے اس کی قدر کرو آپ وسلم کے ذریعے بتایا نا قرآن کے ذریعے کیا صحیح کیا غلط یہ کرنا یہ نہیں کرنا ہدایت کی ساری باتیں بتا دی گئی تو اس کی قدر کرو اور اندھیروں میں بھٹکنے کے بجائے سیدھی راہ کی طرف آ جاؤ ابھی بھی اگر اندھیروں میں ہیں تو صحیح راستے پہ آ جاؤ ہمارے لیے یہ بھی سبق ہے کیا ابھی تک بھٹک رہے ہو اتنی اچھی نعمت دی ہوئی ہے بڑی نعمت اس کو چھوڑ کے کہاں کس کے پیچھے پڑے ہوئے اس کو پکڑو اس کے حساب سے چلو زندگی اس حساب سے گزارو عیسائیوں نے مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بنا لیا وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ ہے کنفیوژن کی وجہ سے کوئی کہتا اللہ کا بیٹا اور کوئی کہتا اللہ ہی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ عیسیٰ ہے اگر تم کہہ رہے ہو تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ ہی عیسیٰ ہے اور ان کی والدہ اور جو بھی زمین کے سب لوگ ہیں ان کو اگر میں ہلاک کرنا چاہوں یعنی ان کی والدہ جو ہے اس کو بھی مریم علیہ السلام کو بھی اگر اللہ ہلاک کرنا چاہیے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اور دنیا کے جتنے لوگ ہیں ان کو بھی اگر اللہ ہلاک کرنا چاہے تو کون ہے کون ہے جو اللہ پر کچھ اختیار رکھتا ہو کہ ان لوگوں کو سب کو بچایا جائے کوئی بھی اختیار نہیں رکھ سکتا پھر نیز فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر حجت پوری کر دی گئی بتایا گیا ہر رسول نے آ کے بتایا کہ ایک آخری نبی بھی آنے والا ہے ہر رسول نے بتایا ایک اینڈ بھی ہونے والا ہے اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو آپ بھیج دیے حجت پوری ہو گئی اب ذمہ داری ان پر ہے کہ وہ اس بشیر و نذیر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے پر ایمان لاتے ہیں یا نہیں ذمہ داری ان کی ہے مانے یا نہ مانے مانے تو ان کا ہی فائدہ نہ مانے تو ان کا ہی نقصان اللہ کا کوئی نقصان یا فائدہ نہیں ہے یاد رکھیں پھر رکو نمبر فور ہے آیات نمبر ٹوینٹی سے لے کے ٹوینٹی سکس تک جس میں بنی اسرائیل کی بزدلی کی انتہا اس کو بیان کیا گیا ہے بہت ہی بزدل قوم تھی ڈرپوک قوم بنی اسرائیل کو مسا علیہ السلام نے ان پر کیے گئے انعامات کی یاد دہانی کرائی دیکھو تمہارے لیے اللہ نے یہ دیا یہ دیا یہ دیا اللہ نے تم میں سے کئی نبی پیدا کیے تم میں سے پیدا کیے یہ بھی بڑی نعمت ہے کئی بادشاہ جو ہوئے وہ تم میں سے ہی ہوئے یہ بھی بڑی نعمت انہیں دین کی بھی نعمت دی دنیا کی بھی نعمت تم میں ہی دی اور تمہیں وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو بھی نہیں دیا تھا ایسی ایسی چیزیں اللہ نے ان کو دی تھی وہ یاد دلائے السلام ان کو کہ وہ بھول گئے یہ ساری چیزیں اور جب یاد دلائے تب بھی ماننے تیار نہیں ضد کہ آگے فرمایا ان کو فتح و نصرت کے وعدے کے ساتھ بیت المقدس میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیے اللہ کے حکم سے ہی علیہ السلام کہتے تھے نا کہ ابھی تمہیں یہ بیت المقدس میں داخل ہونا ہے فتح ہو گئی اب ہمیں یہاں پر اندر داخل ہونا ہے کہاں بیت المقدس میں لیکن انہوں نے بزدلی دکھائی ڈرپوک یہ قوم ہے نا تو بہت ڈر گئے اور کہنے لگے وہاں تو زبردست طاقتور لوگ رہتے جباری رہتے بہت طاقتور ہے ہم سے بہت طاقتور لوگ ہیں ڈر گئے دل کو جب تک وہ نہ نکلے ہم ہرگز نہ جائیں گے جب وہ نکلیں گے تو پھر ہم جائیں گے کیونکہ ابھی ہمیں کوئی ایسا ڈر نہیں ہے جب ڈر نہیں رہے گا تب ہم جائیں گے سب ریڈی میڈ چاہیے ان کو اے موسا علیہ السلام تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور ان سے جنگ کرو یہ لوگ کیسے بدتمیز تھے اپنے نبی کو کہتے اے موسا تو اور تیرا رب جا اور دیکھ لڑ کے آؤ پھر لڑنے کے بعد جب جیت ہوگی نا تب پھر ہم آتے ہو بیت المقدس میں یہ کتنی بدتمیز قوم ہمیشہ کہہ رہی ہے اے موسا اے موسا ہم ہمارے جو بھی عالم وغیرہ رہتے یا عالمہ جو رہتی ہیں اس کو کیسے رسپیکٹ دیتے ہیں او شیخ یا او شیخا یا کہتے ٹیچر کہتے ہیں یا پھر استاذ یا استاذہ کہتے ہیں رسپیکٹ دیتے ہیں نا ایسے نام سے تو نہیں پکارتے ایون ہم اپنے ٹیچر جو نبی بھی نہیں کچھ نہیں ہے اتنا لیول نہیں ان کا ان کو بھی ریسپیکٹ دیتے ہیں یہ تو نبی کو بول رہا ہے موسا جا تو اور تیرا رب دیکھ ہم ادھر ہی بیٹھے ہیں تم لڑکے آؤ جیتیں گے تو بلا لینا ہم آتے ہیں بیت المقدس میں ایسی قوم ڈرپوک قوم ہم تو یہی بیٹھے ہیں اس کی سزا یہ ملی کہ وہ چالیس سال صحرا میں مارے مارے بھٹکتے پھرے چالیس سال حالانکہ وہیں پہ تھے اگر چاہتے یعنی مطلب وہاں پر ایگزٹ بھی تھی نا لیکن وہ مل ہی نہیں پا رہی تھی گول گول گھومتے گول گول گھومتے پورا دن وہیں پہ آ جاتے چالیس سال وہیں پہ رہیں نہیں جا پائے یہ سزا ملی نہ اللہ کی رسپیکٹ نہ رسول کی رسپیکٹ ایسے نافرمان فرمان لوگوں کی حالت پر غم نہ کرنا تمہیں غم نہیں ہونا چاہیے ایسا کیوں چالیس سال تک بچارے بچارے نہیں انہوں نے کیے ہی ایسے حرکاتیں اس لیے ان کے ساتھ ایسا ہوا جو کریں گے وہ بھریں گے بھی پھر رکو نمبر نمبر فائیو ہے آیات ٹوینٹی سیون سے لے کے تھرٹی فور تک جس میں قتل انسانی انسان کا پہلا جو قتل ہوا تھا وہ اور فساد کی عبرت انگیز سزائیں جو فساد کرے گا اس کے لیے عبرت ناک سزا اس کے بارے میں آیا ہے اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں یعنی قابل اور حابیل ان کا واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ کیا ہوا تھا ان کا کہ انہوں نے قربانی پیش کی ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی نہیں ہوئی اب پہلے یہ ہوتا تھا کس کی قبول ہوئی قربانی اللہ نے کس کی قبول کیا کس کی نہیں کیا اس کی سائن ہوتی تھی ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہماری قربانی اللہ نے قبول کیا کہ نہیں لیکن اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جس کی قربانی اللہ قبول کرتا تھا تو وہ قربانی کو اوپر سے ایک آگ آ جاتی جو قربانی کو جلا دیتی تھی تب پتا چلتا تھا کہ یہ قربانی قبول ہوئی اب ہوا یہ کہ قابل نے بھی قربانی دی تھی اور حابل نے بھی لیکن حابل کی قربانی قبول ہوئی قابل کی نہیں حابل کا جو جو بھی اس نے قربانی کی تھی آگ نے آ کے اس کو جلا دیا کھا لیا تو اس نے یعنی جو قابل تھا اس نے حسد میں اپنے بھائی کا قتل کر دیا اس نے یہ قاتل ہے قابل اب جب میں کوشچن وغیرہ دیتی تھی مطلب ایسے ایگزام وغیرہ میں کوشچن وغیرہ آتے ہیں نا کس نے قتل کیا کس کو قابل یا حابل تو کنفیوژن ہوتا تھا تو ماشاء اللہ کسی نے کہا کہ میں اس طرح یاد رکھتی ہوں کہ قتل سے قاف اور قابل بھی قاف سے ہیں تو اس طرح ماشاء اللہ ایک پوائنٹ کبھی فیوچر میں یاد رکھیں بہرحال یہ ایسے ہی میں نے بتا دی تاکہ اگر کبھی اگزام دینا ہے کہیں پہ تو اس طرح سے یاد رکھ سکتے ہیں تو قابل نے کس کا قتل کیا حابیل کا یہ انسانیت کا پہلا قتل تھا اس سے پہلے کسی کا قتل نہیں ہوا تھا یہ پہلا قتل انسانیت کا اسی لیے بخاری میں ایک روایت بھی آتی ہے کہ جو جان ناحق قتل کی جائے جس کو ناحق قتل کیا جائے تو اس کے جو گناہ ہیں اس کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابل پر پڑتا ہے کیونکہ اس نے گناہ شروع کیا نا اب اس نے کوئی غلط کام شروع کیا گناہ کا کام شروع کیا تو جتنے لوگ قیامت تک قتل کرتے رہیں گے اس قاتل کو تو اس کی سزا ملے گی ملے گی لیکن اس کا حصہ قابل پہ بھی جائے گا ہر قاتل کتنے قاتل ہوئے آدم علیہ السلام سے لے کے دیکھیں یعنی جو قابل نے قتل کیا تب سے لے کے آج تک کتنے قتل ہوئے اتنا گنا وہ قابل کے اکاؤنٹ میں لکھا جا رہا ہے اسی لیے جب بھی کوئی بات کسی کو بتاؤ یا کوئی چیز کرو تو سوچ سمجھ کے کرو ایون لوگ کیا کرتے بدعت وغیرہ شروع کرتے جس نے بدات بھی شروع کیا ہے نا اس کو بھی اتنا ہی حصہ ملتا رہے گا کیونکہ یہ بھی گنا اس نے شروع کیا ہے تو سوچ سمجھ کے بتایا کریں کوئی بدات ہو یا کوئی اور گنا کی کام جو ہے وہ اچھا بتایا نہیں اس کو کہ یہ صحیح ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے کسی ایک شخص کو بھی ایک شخص کو بھی ناحق قتل کیا کیونکہ کچھ قتل علاو ہے نا جیسے جنگوں میں وہ بھی قتل جو کیے جاتے ہیں وہ تو علاو ہے ایون مرتد کی سزا اور پھر کیا ہوتا ہے زنا کار جو شادی شدہ زنا کار وہ تو علاو ہے لیکن کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا گویا اس نے سارے انسانوں کا قتل کیا کون کہتا ہے کہ اسلام ٹیررزم کا مذہب ہے اسلام کہتا ہے کہ ایک شخص کو اگر ناحق قتل کر رہے ہو نا وہ بھلے ہی کوئی بھی ہو مسلم ہو یا غیر مسلم ہو تم نے سارے انسانیت کا قتل کیا ہے جو لوگ کر رہے ہو غلط کر رہے ہیں لیکن مسلمانوں کو نہیں بولو کہ مسلمان ایسا ہے اسلام ایسا ہے اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا کہ کسی کو ناحق قتل کیا جائے کہ کوئی ٹرین جا رہی ہے اس کے اندر بمپ رکھے جائے اور سب بلاسٹ کیا جائے یہ اسلام تعلیم نہیں دیتا جو فساد کرتے وہ یہ چیز کرتے ہیں یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے یہ فسادیوں کی تعلیم ہے تو ایک انسان کا قتل سارے انسانیت کا قتل ہے اسلام ٹیررزم کا مذہب نہیں ہے بلکہ ٹیررزم کے خلاف بات کرتا ہے اس لیے قرآن پڑھو جن کو بھی ڈاؤٹ ہے کہ یہ ٹیررزم کا مذہب ہے تو اس نے ایک بار تو بھی میں کہتی ہوں کہ جو بھی میری آواز کو سن رہے ایک بار تو بھی ترجمہ پڑھ کے دیکھیں کہ کہاں پہ تمہیں ٹیررزم نظر آتی ہے کانٹیکٹ دیکھے اس کی اور جس نے کسی کو ناحق قتل سے بچایا یعنی کسی کا قتل ہو رہا تھا ناحق قتل ہو رہا تھا کسی نے اس کو بچا لیا اس کو قتل کرنے نہیں دیا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو زندگی دی تمام لوگوں کو زندگی دی اس طرح کا اس کو ثواب ملے گا اس طرح کی بات کی گئی ہے کہ کسی کو روک لینا کہ کوئی قتل ناحق قتل کرنے جا رہا ہے اس کو روک لیا کہ کسی کو قتل نہیں کروں نے سارے انسانیت کو بچا لیا ایک انسان کو نہیں بلکہ ساری انسانیت کو اسلام ٹیررزم کا مذہب نہیں ہے بلکہ ٹیررزم کے خلاف بات کرتا ہے ایک کا قاتل اس کا مطلب کیا ہو گیا ایک کا قاتل سب کا قاتل اور ایک کا بچانے والا سب کا بچانے والا قرار پائے گا پھر اس میں ایک آیت آئی ہوئی تھرٹی تھری نمبر اس کا ایک شان نزول یاد رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے تھے اور انہوں نے اسلام بھی قبول کیا لیکن یہ ہوا کہ مدینہ کی جو ہوا تھی ان کو سوٹ نہیں ہوئی ہوتا ہے نا ہم کسی اور جگہ چلے جاتے سٹی یا کسی اور کنٹری میں جاتے ہیں تو کچھ الرجیز ہوتی ہے یا کچھ ایسی تکلیفیں ہونی شروع ہوتی ہیں وہ ہوا سوٹ نہیں ہوتی ہیں تو سوٹ نہیں ہوئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کے طور پر ان کو کہا کہ تم اونٹ کے باڑے میں رہو کیونکہ کچھ ایسی بیماری تھی کہ وہ اونٹ کے باڑے میں رہتے تو پھر ان کا وہ جو بھی مرض ہے وہ ختم ہو جاتا تو اب انہیں اونٹ کے باڑے میں بھیج دیا گیا اونٹ کا جو باڑا تھا جہاں پر اونٹ رکھے جاتے ہیں اور ویسے بھی سائنٹیفک فیکٹ بھی ہے کہ کچھ بیماریاں ہوتی ہیں نا تو ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ جو بکریاں وغیرہ جہاں رکھتے ہیں وہاں پر ایک رات دو رات سو جائیں تو وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے ڈاکٹرس کچھ کہتے ہیں اس طرح کے تو بہرحال ان کو اونٹ کے باڑے میں بھیج دیا گیا ان لوگوں کو جب یہ لوگ شفا ہو گئے اچھے ہو گئے تو انہوں نے وہ جو اونٹ کا چرواہا تھا اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ کوئی نہیں کر سکتا انہوں نے کیا کیے اس کی آنکھوں میں گرم سلیاں ڈال دی گرم سلیاں آنکھوں کے اندر پھوڑ دی اس کی آنکھیں اور تکلیف دی اسے اور اسے قتل بھی کیا پہلی بات ٹارچر کیا مارنے سے پہلے اور پھر بعد میں مار بھی ڈالا اس کو ختم کر کے ڈالا اور ساتھ ہی اونٹ بھی بھگا لیے کیونکہ اس کو مارتے نہیں تو ان کو لگا کہ شاید ہم بھگا نہیں پائیں گے اب یہ بات آپ وسلم تک پہنچی تو پھر ان لوگوں کو ختم کیا گیا ان کو مار دیا گیا کیونکہ یہ فسادی ہیں اور یہ دیکھیں ان کے ہی بارے میں آتا ہے آگے کی جو جو اور لوگ اللہ کا قانون توڑنے اور ملک میں فساد کرنے کی کوشش کریں گے یہ فساد ہے نا جو انہوں نے کیا وہ ان کی سزا یہ ہے کہ وہ قتل کیے جائے یا انہیں سولی دی جائے لٹکایا جائے یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں یعنی right hand left leg and left leg right hand opposite side ورنہ کہتے ہیں سائنٹیفک فیکٹ ہے کہ سیم سائڈ کا کاٹا جائے تو ڈیتھ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں ولہ عالم لیکن جو بھی ہے اللہ نے کہا ہے تو اس طرح کی سزا ہوگی یا انہیں ملک سے نکال دیا جائے یہ سزائیں ان کے جرم کے مطابق ہوں گی جتنا بڑا جرم ہوں گا اتنی بڑی سزا ہوگی کتنا بڑا انہوں نے جرم کیا اس حساب سے وہ وہ امیر جو ہوگا وہاں کا اس اس کو سزا دے گا ویسے بھی بھی کسی کنٹری میں طرح کی اگر کوئی حرکت کرتا ہے تو پھر گورنمنٹ ہاں، کیا کرتی ہیں رکھتی ہے ایسے لوگوں کو یہ تو فساد ہے پھر رکو نمبر سکس ہے آیات نمبر تھرٹی فائیو سے لے کے فورٹی تھری تک جس میں چوری کی سزا اور انصاف کا فیصلہ اس کے بارے میں آتا ہے آئے ایمان والوں ہر حال میں اللہ کی نافرمانی کے نتائج سے ڈرتے رہو ہر وقت یاد رکھو کہ میں جو کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے قیامت کے دن یہ صحیح اس میں جائے گا میں نے صحیح کام کیا غلط کام میں آئے گا سوچ سمجھ کے کریں اور اللہ کا قرب تلاش کرو قربت تلاش کرو جتنی عبادات کریں گے اتنے قریب ہو جائے گے کیا حدیث کا مفہوم بھی ہے نا کہ بندہ نفیل پڑھتے رہتا ہے اور اللہ کے قریب ہوتے جاتا ہے تو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتے رہیں اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو اسٹرگل کرتے رہو کنٹینیو آخری سانس تک جتنا ہو سکے اپنی استطاعت کے مطابق پھر آگے فرمایا چور مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ کاٹ ڈالو اس کے لیے آپ فک میں جا کے دیکھیں کہ کتنی چوری کی تو پھر اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا کچھ اماؤنٹ بتائی گئی ہے اتنا اتنا اس نے اگر کیا ہے نہ کہ ایک مسواک چوری کیے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے ایسا نہیں ہے بلکہ کچھ تو ہے اس کا تو وہ آپ فک کے ایشو میں جا کے دیکھیں کہ کتنا وہ چوری کرتی ہیں یا کرتا ہے تو پھر یہ کام کیا جائے گا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائے گے اگر کوئی توبہ اور اصلاح کرے تو اللہ توبہ قبول کرتا ہے یہ لوگ بھی چور مرد ہو یا عورت اگر وہ توبہ کرتے تو اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے پھر آگے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ ان لوگوں کے حرکات سے غمزدہ نہ ہوں تمہیں غم نہیں ہونا چاہیے کس سے جو کفر میں دوڑ دھوپ کرنے والے ہیں زیادہ سے زیادہ کفر کر رہے کفر کر رہے ہیں کیونکہ آپ وسلم غم زدہ ہو جاتے تھے میں اتنی ان کو تعلیم دے رہا ہوں اتنی باتیں بتا رہا ہوں پھر بھی صحیح راستے پہ نہیں آ رہے تو ان کو کہا گیا غم نہ کرو یہ ہمارے لیے بھی ہے ہم بھلے کتنی باتیں اچھی اچھی باتیں دین کی باتیں بتاتے رہتے ہیں کبھی تو سنتے ہیں اور ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں اور کبھی کبھی بدتمیزی بھی کرتے ہیں ڈائریکٹ کچھ نہ کچھ ایسی بات کریں گے کہ بہت ہرٹفل ہوتی ہے ہمارے لیے تو غم نہیں کرے چھوڑ دے اپنا کام کرتے رہیں زبان کے مومن ہیں یہ لوگ لیکن دل کے کافر ہیں یہ جھوٹ کو بہت زیادہ سننے والے ہیں جھوٹ بہت سنتے اس کی باتیں اس کی باتیں کان لگائے ہوئے ہیں کبھی کبھی آپ نے کسی کسی کو دیکھے ہوں گے مجھے بہت ہنسی آئی ایک بار میں نے دیکھی تو کوئی ایک شخص تھا جو بازو والا کیا بول رہا ہے اس کے دیوار کے پاس ایسے کان لگا کے سن رہا ہے کیا بول رہے ہیں وہ لوگ گندی عادت یہ جھوٹ کے بہت زیادہ سننے والے ہیں اللہ نے یہاں جھوٹ کے سننے والے کی مذمت کی ہے جھوٹ سننے والے کی مذمت تو پھر اس آدمی کا کیا جو جھوٹ بولتا ہے اس کی کتنی مذمت ہوگی اور دوسروں میں پھیلاتا بھی ہے وہ جھوٹ کو اس کی کتنی ہوگی پھر سوچے اور کافروں کے یہ جاسوس ہیں بہت حرام کھانے والے ہیں حرام بہت کھاتے ہیں سود وغیرہ حرام چیزیں کتاب اللہ میں ہیرا فیری کرتے ہیں اپنے مطابق اس کی میننگ بتاتے ہیں ہمیں جیسے چاہے ویسے ویسے بتانا شروع کرتے ہیں اب دیکھیے یہ لوگ جو ہے وہ کتاب اللہ میں ہیرا فیری کرتے کون یہود نسارا اب قرآن میں تو کر نہیں سکتے وہ تفسیر میں کر سکتے ترجمے بھی کر سکتے لیکن قرآن میں کوئی بھی چینج نہیں کر سکتا ہیرا فیری نہیں کر سکتا اچھا کسی نے سوال کیا تھا کہ ایسا کیوں یہود اور نصارہ کی جو کتاب ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے آئی ہیں تو اس میں چینجز لیکن قرآن میں چینج کیوں نہیں وہ کیوں نہیں چینج کیے تو عالم نے جواب دیا کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی اس لیے قرآن میں تبدیلی کوئی نہیں ہوئی اور نہ ہی ہو سکتی قیامت تک لیکن دوسری کتابیں جو ہے کتاب اللہ جو بھی آئی اس سے پہلے اس کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی بلکہ اس کی ذمہ داری علماؤں کو دی گئی تو قرآن کی حفاظت ویسے بھی اللہ نے کہا ہے نہ قرآن میں ہی کہا ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری کس نے لی ہوئی ہے اللہ نے لی بھی ہے آگے فرمایا یہ آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے یہ آپ کے پاس کوئی فیصلہ کرنے آئے تو آپ انصاف کے ساتھ ان کا فیصلہ فرما دیں اب یہ ہوتا تھا ان کی کتاب میں کچھ کچھ اتنے اسٹرک فیصلے ہوتے تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ چلے مسلمانوں کے پاس جاتے ہو سکتا ہے ان کے تھوڑے ایزی فیصلے ہو اس کے بارے میں تو اس لیے آ جاتے تھے کہ آپ فیصلہ کریں تو یہ آتے تھے تو اللہ نے کہا ان کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے کیونکہ اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے یعنی یہ غیر مسلم بھی آ رہے تمہارے پاس فیصلہ کرانے تو ان کے ساتھ بھی انصاف کے ساتھ فیصلہ ایسا نہیں ہونا چاہیے وہ غیر مسلم ہے تو ان کے ساتھ بے انصافی ہو ایسا نہیں ہوگا مگر یہ آپ سے کیوں فیصلہ کرانے لگے کیوں آنے لگے ان کے پاس تو تورات ہے نا تو وہی تورات لے لیں اور اس میں دیکھیں کیا کیا حکم آئے ہوئے کس کی کیا سزا آئی ہوئی ہے اس میں اللہ کے احکام موجود ہے نا لیکن یہ اس سے پھر جاتے ہیں خود کی کتاب کو نہیں مانتے تو تمہاری کتاب کو کیا مانیں گے خود کی کتاب کہتے ہیں ہم ہمارے کتابوں کو مانتے تو کہاں مانتے اگر مانتے تو آپ وسلم کو مانتے نبیوں کا قتل نہیں کرتے اور بتاتے لوگوں کو کہ یہی سچا نبی ہے جو ہماری کتاب میں اور بہت ساری چیزیں ایون فک ایشو میں بھی جھول کرتے تھے یہ لوگ پھر رکو نمبر سیون ہے آیات نمبر فورٹی فور سے لے کے ففٹی تک جس میں قصاص کے بارے میں آتا ہے اور اللہ کی کتاب سے فیصلے نہ کرانے والے کون ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے یہود کو ملامت فرمائی گئی ہے یہاں پر کہ تمہاری کیسی بدبختی ہے کہ جس کتاب کے تم گواہ ہو امین بنائے گئے ہو اس کے احکام کے مطابق اپنے معاملات کے فیصلے کرانے سے گریز کر رہے ہو تم اپنی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کر رہے ہو کسی اور کے پاس لے جا رہے ہو یہ تمہاری بدبختی ہے تمہاری بھی بک میں یہی ہے کہ جان کے بدلے جان کسی نے کسی کی جان لی ہے تو اس کی بھی جان لی جائے لیکن وہ کوئی بھی نہیں لے سکتا وہ جو امیر ہے وہ اس کو پنش کرے گا سزا دے گا تمہارے بھی بک میں یہی چیز ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جان کسی نے لیا اور کسی اور کو تم مار رہے ہو مالک نے قتل کیا تو نوکر کو تم قتل کر رہے ہو یہ نہیں ہونا چاہیے جان کے بدلے جان آنکھ کے بدلے آنکھ کسی نے ایک آنکھ پھوڑی کسی کی تو اس کی بھی آنکھ پھوڑی جائے گی ایک ہی دو نے اگر دو پھوڑی ہے تو دو پھوڑی جائے گی پھر ناک کے بدلے ناک ناک کو ہرٹ کیا ہے کسی طرح تو اس کا بھی کیا جائے گا کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت ایک دانت توڑا ہے تو ایک ہی دانت توڑا جائے گا اس کا بھی دو توڑا ہے تو دو اللہ یہ کہ مظلوم جو ہے وہ معاف کر دیں تو الگ بات ہے اور اسی طرح زخموں کا قصاص ہے زخم اگر لگے نا اس کا بھی بدلہ لیا جائے گا اس کو بھی ویسی ضرب لگائی جائے گی اللہ یہ کہ وہ مظلوم کہے کہ چھوڑے جانے دیں ہوا وہ ہوا یا تو غلطی سے کیا ہوگا یا جان بوجھ کے میں لیکن معاف کر رہا ہوں اس کو کیونکہ اللہ مجھے بھی معاف کر دے تو وہ الگ بات ہے یاد رکھو اللہ کے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرانے والے ظالم ہیں اگر تمہیں رحم آ رہا ہے اس کے اوپر کہ اس کا کان کیسے کاٹے اس نے دوسرے کا کاٹا ہے تو ہم نہیں کاٹتے ہم چھوڑ دیتے ہیں تو یہ لوگ ظالم ہیں اللہ کے فیصلے کے مطابق نہیں کر رہے ہیں اگر اس طرح کی سزا دینے لگے نا صحیح میں اسلامک رول کے حساب سے تو کسی کو کوئی تکلیف نہ دے نقصان نہ دے لیکن فالو کام کر رہے بہت ریئر دیکھا گیا ہے کہ ایسے سزائیں ملتی ہیں یہ ظالم ہے جو اس طرح کے فیصلے نہیں کرتے ہیں نصارہ کو بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ انہیں بھی اپنے تمام معاملات کے فیصلے انجیل کے مطابق کرانے کا حکم ہوا تھا اس وقت جب قرآن نازل نہیں ہوا تھا تب ان کو بھی بتایا گیا کہ تم اس کتاب کے مطابق ہی فیصلہ کرو گے لیکن قرآن آنے کے بعد قرآن حدیث کے حساب سے ہوگا سارا تو ان کو بھی بتایا گیا تھا کہ تم انجیل ان کو انجیل دی گئی تھی نا عیسائیوں کو تو اس کے حساب سے تم فیصلہ کرو گے اس میں ہدایت ہے نور ہے جو اوریجنل آئی تھی ابھی جو انہوں نے چینج کی اس کے بات نہیں کی جا رہی ہے اور اس میں پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بھی ہے جو اس کے خلاف ورزی کریں گے وہ نافرمان قرار پائیں گے جو بھی خلاف کرے گا نافرمان ہے اللہ کے حکم کے خلاف کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ قرآن مجید تمام اختلافات کے درمیان فیصلہ کرنے والا کلام بن کر اترا ہے جو بھی اختلافات ہیں سارے اختلافی مسئلے کا حل جو ہے ڈھونڈنا ہے تو قرآن میں ڈھونڈو قیامت تک جتنے اختلافات ہوں گے اس میں مل جائیں گے آپ اہل کتاب کی پرواہ نہ کریں اور تمام فیصلے قرآن مجید کے مطابق کریں اور ہوشیار رہیں کہ اہل کتاب تمہیں اپنی خواہشات کی طرف موڑ نہ پائیں کبھی کبھی موڑ دیتے ہیں لوگ کہ اس زمانے میں ایسا نہیں کرو ایسا کرو بالکل خلاف بتاتے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اپنی خواہشات کے مطابق وہ موڑ دیں گے بی کیئرفل وانٹ کیا ہے اللہ نے تو سوچ سمجھ کے زندگی گزارے جیسے قرآن اور حدیث نے کہا ہے اس حساب سے دیکھے کیا بتائیں کیا نہیں کرنا ہے اور کیا کرنا ہے سب بتا دیا گیا دین مکمل ہو چکا ہے رکو نمبر ایٹ ہے آیات نمبر ففٹی ون سے لے کے ففٹی سکس تک جس میں یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ یہ بتایا گیا ہے مسلمانوں کو خبردار کیا گیا کہ یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ جو ان کو اپنا دوست بنائے گا وہ اسی میں شمار ہوگا یعنی وہ بھی یہود نصارہ میں شمار ہو جائیں گے وہی ہو جائیں گے اب دیکھیں اس میں بہت سارے لوگوں کو کنفیوژن ہے کہ پھر دوستیاں رکھیں نہیں رکھیں تو ایک بات میں تھوڑا کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اس سے مراد یہ نہیں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا جائے یہ مراد نہیں ہے ان کے ساتھ بھلائی بھی کرنے کہا گیا ہے وہ منع نہیں کیا گیا ہے ان کے ساتھ دلی دوستیاں یا رازدان دوست بنانا جو بیسٹ فرینڈ جیسے ہر چیز شیئر کرتے ہیں ہر بات بتاتے ہیں ویسے بھی یہ پسندیدہ نہیں ہے نا ہر چیز اپنی بتا دینا کبھی کبھی وہ برا بھی ہو جاتا ہے تو ویسے بھی ان لوگوں سے ساری چیزیں شیئر نہیں کی جائے گی دلی دوست نہیں بنایا جائے گا یعنی رازدار اور دلی دوست بنانے سے منع کیا گیا اب بھلائی کرنے سے حسن سلوک کرنے سے منع نہیں کیا گیا یہ یاد رکھیے اب دیکھیں دوسرے بھی جو ریلیجن والے رہتے وہ کیا کہتے ہیں اپنے بچوں کو کہ آپ ان سے دوستی رکھے لیکن ان کے جیسا کرنا نہیں شروع کرو یہ جو نماز پڑھتے ہیں نا ویسا نہیں پڑھنے کا یہ ساری چیزیں وہ ایکسپلین کرتے ہیں ماں باپ کرتے ہیں نا جب دیکھتے ہیں کہ دوستیاں ان کی مسلم کے ساتھ ہیں نہیں نان مسلم پیرنٹس دیکھتے تو ان کو نصیحتیں کرتے ہیں کہ ایسا نہیں کرو وہ لوگ جو کرتے ویسا نہیں کرنا ان کے ساتھ مسجد وغیرہ نہیں جانا یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں نا تو وہی تو اللہ بتا رہا ہے ہمیں دین کے معاملے میں ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے دین کے معاملے میں کوئی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ ان کے ساتھ بالکل لگ کے رہے اب دیکھیں سورہ ممتحنہ میں آٹھ نمبر آیت اور نو نمبر آیت جو آتی ہے اس میں یہ بات کلیئر کی گئی ہے اس میں کوئی کنفیوژن نہیں کہ جن لوگوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ نہیں کی یعنی وہ جنگ نہیں کر رہے لڑ نہیں رہے تم سے اور تمہیں گھروں سے نہیں نکالا یعنی یہ بھی کام نہیں کر رہے کہ تم کو جلا وطن کر رہے تو ان کے ساتھ بھلائی اور انصاف کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں منع کرتا کلیئر بتایا ہوا ہے کہ اس سے منع نہیں کر رہا اللہ بلکہ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے تم ان سے بھی انصاف کرو ان کے ساتھ بھلائی اور انصاف کرو یہ اللہ آرڈر دے رہا ہے کہ یہ غیر مسلم جو ہے ان کے ساتھ بھی بھلائی کرو بھلائی کرنے کہا گیا ہے تو بھلائی کیا ہوتی ہے جیسے فار ایگزامپل کوئی بیمار ہو جائے غیر مسلم میں تو اس کی تیمہ داری کی جائے اس کو دیکھنے وزٹ کیا جائے اس کو تحفے وغیرہ بھی دے سکتے ہیں گفٹس وغیرہ اسے دین کی دعوت دی جائے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہودی بچے کو دی تھی اس کو جب بیمار تھا دیکھنے گئے تھے تو اسے کہا تھا آپ وسلم نے کہ اسلام قبول کرو تو پھر وہ باپ کی طرف دیکھنے لگا باپ بھی یہودی تھا تو اس نے کہا کہ ابو القاسم کی بات مان لو تو اس نے پھر اسلام قبول کیا اور آپ وسلم نے کہا کہ یہ آگ سے بچ گیا ہے تو دین کی دعوت دی جا سکتی ہے ایون آپ وسلم اس بیمار کو دیکھنے گئے ہو بیمار بچہ جو تھا یہودی تھا تو اس کو بھی دیکھنے گئے تو یہ جائز ہے اور جائز کاموں میں بھی مدد کی جا سکتی ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی مدد کی تھی نا دبی بننے سے پہلے کچھ ایسا ہوا تھا جس میں انہوں نے نیکی کے کام میں غیروں کی بھی مدد کی تھی تو جائز کاموں میں مدد کی جا سکتی ہے ایون والدین اگر غیر مسلم ہیں ماں ہو باپ ہو یا دونوں بھی ہو تو ان کے ساتھ بھی اس نے سلوک کیا جائے ان کی خدمت کی جائے یہ بھی ہمیں عادثوں سے ملتا ہے کیونکہ ایک صحابی کو ایسا ڈاؤٹ آیا کہ ماں کے ساتھ بھی کیا جائے کیونکہ وہ غیر مسلم ہے تو آپ وسلم نے ان سے کہا کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرو اس کی خدمت کی جائے اوکے تو یہ بات یاد رکھے اور نائن نمبر آیا میں پھر اور کلیئر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تو تمہیں ان لوگوں سے دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے دین دین کے کے بارے میں میں معاملے تم سے جنگ کی وہ جنگ میں آ گئے مارنے کے لیے آ گئے تم کو تو ایسے لوگوں سے دوستی منع ہے اور تمہیں گھروں سے بھی نکالا تمہیں بے گھر کر دیا ہو سکتا ہے وطن سے ہی نکالا یا گھر سے ہی نکال دیا نکالا یا تو تمہارے نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی خود انہوں نے نہیں نکالا لیکن کسی نے مدد کی اس چیز میں کسی ذریعے کے ذریعے یعنی کوئی چیز کی جو سامنے سے نہیں تھی لیکن پیچھے سے کوئی مدد کی اور آپ کو پتہ چلا کہ یہ فلاں شخص نے بھی مدد کی ہوئی ہے ہمیں یہاں سے بے گھر کرنے کے لیے تو ایسے لوگوں سے بھی دوستی نہ رکھو کیونکہ پتہ چل گیا نا کہ کس نے ہیلپ کی تھی اور جو ان سے دوستی کرے گا وہی ظالم ہوگا اب یہ دو آیت میں پورا کلیئر کیا گیا کن لوگوں سے دوستی کرنی ہے اور کن سے نہیں اور یہ نہیں کہا گیا کہ بھلائی نہیں کرو ایسے لوگوں کے ساتھ جو غیر مسلم ہیں ان سے بھلائی اور اچھا سلوک کرنا ہے ایسا نہیں کہ ان کے ساتھ بدتمیزی ہم کریں ان کو دیکھ کے خنز بازیاں دیں یہ ہمارا اسلام نہیں سکھاتا کہ ان کو دیکھ کر منہ موڑ لیں اور ایک بات یاد رکھے کہ ان کے تہوار میں کوئی بھی تہوار ہو اس میں شریک نہیں ہونا چاہیے وہ بھی منع کیا گیا ہے اور پلس ان کے جو تہوار ہوتے کوئی بھی تہوار ہو وہ کرسچن کے ہو جوس کے ہو یا پھر مشرقین کے ہو کسی کے بھی ہو کفار کوئی بھی ہو تو ان کے تہوار میں مبارکباد دینا یہ بھی حرام ہے یہ بھی جائز نہیں ہے میسج کرتے ہیں فرینڈس ایک دوسرے کو ہیپی کرسمس ہیپی دیوالی اور یا پھر ایسے تو یہ حرام ہے یہ چیز نہیں کی جائے گی یاد رکھیں تو اب آپ کو شاید کلیئر ہوا ہوگا کہ جو بھی کہا گیا ہے دوست نہ بناؤ اس کا کیا کنسیپٹ ہے یعنی کیا بات ایکچولی بتائی جا رہی ہے پھر آگے فرمایا منافق اس بات سے ڈرتے ہیں کہ یہود و نصارہ سے اگر وہ دلی دوستی نہیں رکھیں گے تو پھر مصیبت میں پڑ جائیں گے ان کو لگتا ہے کہ اگر دوستی رکھیں گے تو دنیا کا ہمارا فائدہ ہے اگر نہیں رکھیں گے تو پھر ہم پتہ نہیں کتنی بڑی مصیبت میں آ جائیں گے ہمارا بزنس کا لاس ہوگا یا کچھ اور سوچتے ہیں یہ جو منافق ہے وہ اس بات کو سوچتے ہیں کہ یہود نصارہ سے دوستی رکھیں گے تو دنیا کا فائدہ ہے اور کل کو اگر ان کا پلہ بھاری ہو گیا وہ آگے آگے تو پھر کیا ہوگا اس لیے ہمیں دوستی رکھنی پڑے گی ان سے حالانکہ انہیں سوچنا چاہیے ان منافقوں کو کہ اسلام کی فتح کے بعد ان کا سارا پول کھل جائے گا جو یہ سوچ رہے اسلام کھول کے رکھ دے گا ان کی منافقت کو یہ سوچنا چاہیے اور ویسے بھی ابھی بھی جو منافق ہیں ان کی بھی پول کھول دی گئی ہے نا قرآن میں پتہ چل جاتا ہے کسی نہ کسی طرح کہ یہ شخص منافق ہے جب ہم قرآن کی بات یہی سپوز ہم بتاتے ہیں کہ غیروں سے دلی دوستیاں نہیں رکھو تو کتنے بھڑک جاتے تو یہ پول تو کھول دی گئی ہے کہ یہ سب بتایا گیا ہے آگے جو منافق آنے والے ہیں ابھی جو ہے اور پہلے کے سارے کے پول کھل گئے ہیں اس قرآن میں کہ منافقت کیا ہوتی ہے کیسے لوگ ہوتے ہیں تو اگر پول کھول دیا جائے تو پھر ان کا کیا ہوگا سب کو پتہ چل جائے گا منافقین اگر مرتد ہونا چاہیے تو ہو جائے ان کو لگتا ہے کہ ہم اگر یہودی بنیں گے عیسائی بنیں گے یا پھر کافر بن جائیں گے تو ہمارا اس دنیا میں فائدہ ہوگا تو ہو جائے مرتد ہو جائے اگر ہونا چاہے تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے لوگوں لوگ سبھی لوگ مرتد ہو جائے تو بھی اللہ کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں وہ ان کا محتاج نہیں ہے اللہ اسلام کی مدد کے لیے ایسے لوگ کھڑے کر دے گا جن سے اللہ محبت کرے گا ایک جائے گا نا تو ایک پوری قوم آ جائے گی اور وہ اللہ سے محبت کریں گے ہمیں تو پہلے تو سمجھانا چاہیے ایسے لوگوں کو کیوں ہو رہے پوچھنا چاہیے اور پھر تعلیم بھی دینی چاہیے ہماری بھی غلطی ہے نا کہ ہم بتاتے ہی نہیں اسلام کیا ہے اس پہ قائم رہنے کی تعلیم ہی نہیں دیتے اور کسی نے بہت ہی خوب ایک بات کی مجھے اچھی لگی مرتد کے بارے میں کہ اسلام ایک ایسی چادر ہے جو زمین پر نہیں ہوتی اسلام کی چادر زمین پر نہیں ہوتی ایک اتار دیتا ہے یعنی اسلام کی چادر ایک اگر شخص اتار دیتا ہے تو اللہ وہ چادر کسی اور کو پہنا دیتا ہے بہت اچھی بات کی جس نے بھی کی ہے تو بہرحال ایک آدمی اگر مرتد ہوتا ہے تو ایک قوم پوری کے پوری قوم اسلام لاتی ہیں اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے کیونکہ ہم نے دیکھے ہیں کہ جو بعد میں مسلمان ہو جاتے ہیں وہ بنسبت جو پیدائشی مسلمان ہیں اس سے کئی گنا زیادہ اچھے اچھے کام اور دین پھیلانے کے کام کرتے ہیں پھر فرمایا کہ وہ اہل ایمان کے لیے نرم اور دین کا معاملہ جب آتا ہے تو پھر دشمن سے سخت ہو جاتے ہیں ایسے لوگ ہوتے اللہ کے راہ میں جہاد کریں گے یہ لوگ اور کوئی ملامت کر رہا ہے ان کی تو اس کی پرواہ نہیں ہوتی ان کو ان کا کام دین کو پھیلانا ہے دین حاصل کرنا دین پہ عمل کرنا اور دوسروں کو بتانا دین کو پھیلانا یہ کام ہوتا ہے ان کا پھر رکو نمبر نائن ہے آیات نمبر ففٹی سیون سے لے کے سکسٹی سکس تک جس میں یہود کے برے خسائل جو ہیں اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے فرمایا اے ایمان والوں ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنائے ہوئے ہیں مذاق مستی کرتے تمہارے دین کے بارے میں ایسے ایسے جوکس بنائے ہوئے خواہ وہ ان میں سے ہو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے یعنی یہود اور نصارہ ہو یا پھر کافر ہو ان سے دوستی نہیں رکھو جو ہنسی مذاق اڑاتے دین کے معاملے میں ویسے بھی آج کل آپ نے کچھ پروگرامس ایسے دیکھے ہوں گے جو منافقین ٹائپ لوگ رہتے ہیں وہ بھی دین کے معاملے میں کچھ نہ کچھ مذاق اڑاتے رہتے ہیں ٹیلی ویژن پہ آ کے حوروں کے بارے میں قبروں کے بارے میں جنت جہنم کے بارے میں تو ایسے لوگوں سے دوستیاں نہیں رکھو ورنہ پھر ویسے ہی بننے لگوں گے پھر آگے فرمایا منافقوں کو نماز کے لیے بلاؤ تو اس کی ہنسی اڑاتے ہیں ہنسی مذاق کرتے اس کی اچھا یہ جو آیت آئی ہوئی ہے اس کے دو تفسیر آئی ہوئی ہے کیونکہ وہ جو آیا ہوا ہے نا آیت میں نا میلا سلاد جب تم پکارتے ہو نماز کی طرف اب ایک تو میں نے ابھی جو بتائی کہ منافقوں کو جب نماز کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ مذاق اڑاتے ہیں دوسری اس کی تفسیر آئی ہے کہ جب تم اذان دیتے ہو اذان جب تم دیتے ہو نادئی تم الاسلات کا مطلب وہ لیا گیا کہ جب تم اذان دیتے ہو تو غیر مسلم مذاق اڑاتے ہیں تو یہ ایسے لوگ ہیں جو مذاق اڑاتے ہیں ان سے دوستیاں نہیں رکھو پھر آگے فرمایا اے اہل کتاب کیا تم ہم سے صرف اس وجہ سے دشمنی رکھتے ہو یا ہم کو عیب لگاتے ہو ہمارے اوپر کہ ہم اللہ پر اور جو کچھ ہماری طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن اور جو کچھ اس سے پہلے اتارا گیا تورات انجیل زبور جو کچھ اتارا گیا اس پر ہم ایمان لاتے اسی لیے تم ہم سے دشمنی رکھتے ہو یہ بات ہے آخرت میں پتہ چل جائے گا جلد پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بد انجام کس کا ہوتا ہے کیونکہ ہمیں کہتے ہیں تمہارا انجام برا ہوگا بہت جلد پتہ چلنے والا ہے وہ ایسے لوگ ہو جن پر اللہ کی لانت کی گئی اور اللہ ان پہ غصہ کیا اور ان سے بعض کو بندر اور سور بنا دیا اور جنہوں نے باطل معبودوں کی عبادت کی یہی لوگ بدتر ٹھکانے والے ہوں گے تم ہمیں بولتے ہو بدتر ٹھکانے والے یہ لوگ ہوں گے جن کو بندر اور سور بنا دیا گیا اور جو باطل معبودوں کی عبادت کرتے ہیں یہ لوگ بدتر ٹھکانے والے جہنم والے اور سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے یہ لوگ گمراہ لوگ یہ لوگ یہ ایسے دھوکے باز ہیں کہ زبان سے اسلام کا اقرار کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم بھی اسلام لائیں ہم بھی مسلمان ہیں مگر پورے کافر ہیں اندر کے ان کے اکثر افراد گناہ اور سرکشی میں تیز ہیں بہت تیز ہیں اور سود کی کمائی کھاتے ہیں انٹرسٹ پہ انٹرسٹ لیتے ہیں دیتے بھی ہیں ان کے علماء بے حص اور بے غیرت ہو گئے ہیں کہ انہیں برے کاموں سے منع نہیں کرتے ان کے علماء کو پتہ ہے کہ یہ سب حرام چیز ہے سود وغیرہ کھانا تو بھی منع نہیں کرتے تو برائیوں کو دیکھ کے اگنور نہیں کریں بھلے ہی کوئی سننا چاہتا ہے نہیں سننا چاہتا ہے کوئی بدتمیزی بھی کر رہا ہے ہمارے ساتھ لیکن ہم ایک اپنی حجت پوری کر دے کہ ہم نے تو پیغام دے دیا ہم نے برائی دیکھنے کے بعد اسے بتا دیا کہ یہ برائی ہے پھر آگے یہودیوں نے کہا دیکھیے کتنی بڑی بات کہی یہودیوں نے کہا اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کہتے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے اپنے آپ کو امیر سمجھتے ہیں اللہ جواب میں کہتا ہے کہ انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اللہ تو سب کو دے رہا ہے ان کو لگتا ہے اللہ کسی کو دیتا نہیں ان کے ہی ہاتھ بندھے ہوئے یہ کنجوس لوگ ہیں اور یہ جو بولے نا انہوں نے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں تو ان کے اس کال کی وجہ سے اس بات کی وجہ سے ان پر لانت کی گئی تو یاد رکھے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے زبان سے ایسی کچھ باتیں آ جاتی ہیں جو لانت کے مستحق ہوتی ہیں اور اسے جہنم میں لے جاتی ہیں لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اس بات کی وجہ سے اس کال کی وجہ سے انسان جنت میں چلا جاتا ہے انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے کہ کس نے ایسی بات کہی تھی جس کی وجہ سے ان کو جنت ملی ایک بات کی وجہ سے ان کو جنت ملی یہ یہود نے جو بات کہی اپنے زبان سے اس کی وجہ سے وہ لانت کے مستحق ہوئے ان کو جہنم ہوں گی ان پر اللہ کے پھٹکار ہو دنیا کی جو سب سے بخیل قوم ہے نا بخیل کنجوز سے کنجوس اگر کہہ لیں تو وہ یہودی قوم ہے یہ ان کی سزا ہے کہ اللہ کو تم نے بخیل کہا نا کنجوز کہا تو اب اللہ نے سزا کے طور پر ان کو ہی اس طرح بنا دیا چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے ایسی بخیل قوم ہے یہ کنجوز قوم یہ سزا ہے ان کے لیے کہ تم اللہ کو کہتے ہو اب تم ویسے بن گئے کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں کھلے ہیں ہاں، اللہ تم تم کو بھی دے رہا ہے کتنی نافرمانی کر رہے ہو پھر بھی اللہ تم کو دے رہا ہے کافروں کو بھی دے رہا ہے اللہ کے شرک کر رہے ہیں تو بھی اللہ روکتا نہیں ہے رزق یہ لوگ حسد کے جوش میں جنگ کی آگ بھڑکاتے رہیں گے بہت حسد کرتے ہیں نا کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ بولتے رہے گا آپ نے دیکھے ہوں گے سوشل میڈیا وغیرہ پہ یوٹیوب پہ یا کہیں پہ بھی ایسی ایسی باتیں بتاتے ہیں کہ جو اسلام کے خلاف ہو مسلمانوں کے خلاف ہو بھڑکانے کا کام ان کا کام ہی یہ ہے کہ ایک کو دوسرے کے خلاف بھڑکایا جائے بیچ میں نہیں آتے بلکہ کسی اور قوم کو پکڑیں گے جیسے کافر وغیرہ کو پکڑیں گے مشرقین کو پکڑیں گے اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکائیں گے ان کا پہلے سے ہی کام یہ رہا ہے تو آج بھی یہی کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کی کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دے گا انہوں نے اسلام کو اپنے لیے خطرہ سمجھ لیا ہے اگر یہ اس پر ایمان لے آتے اسلام پر تو در حقیقت تورات اور انجیل کو قائم کرنے والے ہوتے یہ خود کہہ رہے ہم تورات اور انجیل کو مانتے لیکن مانتے کہاں ہیں جو آئی ہوئی باتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور صحابہ کے بارے میں کہاں مان رہے کہاں تم قائم کر رہے ہو صرف زبانی کلامی کافی نہیں ہے یاد رکھے اور ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اللہ یہ کھول دیتا ہے اگر وہ ایمان لاتے تو سب کچھ کھل جاتا اللہ کھول دیتا لیکن ان میں کچھ درمیانہ روش رکھنے والے ماڈریٹ کمیونٹی بھی ایسا نہیں کہ سبھی ایسے ہیں ٹھیک ہے اللہ عدل سے بات کرتا ہے اللہ یہ نہیں کرتا ہے کہ ایک اگر کوئی غلط کرا ہے تو سارے کی ساری قوم ایسی ہیں نہیں بلکہ اس میں کچھ ماڈریٹ کمیونٹی بھی ہیں لیکن اکثریت دیکھی جائے تو پھر وہ برے اعمال کر رہی ہیں لیکن کچھ لوگ اچھے بھی ہیں ایسا نہیں کہ سارے کے سارے برے ہیں اور کچھ تو اسلام بھی لاتے ہیں پھر رکو نمبر ٹین ہے آیا تھا نمبر سکسٹی سیون سے لے کے سیونٹی سیون تک جس میں نصارہ کے غلط اور مشرکانہ عقائد کے بارے میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا گیا کہ جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے یعنی قرآن اور حدیث میں سے وہ پہنچا دو سبھی کو پہنچا دو اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت ادا نہیں کی حالانکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ وسلم ساری جو باتیں اللہ نے بتائی وہ نہ بتائیں پھر بھی یہاں پر تاکید کے لیے آیا ہوا ہے ہمیں بتانے کے لیے آیا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں ہمیں بتا دیں رسالت کا حق ادا کر دیا آپ کو لوگوں سے اللہ بچا لے گا یعنی اگر تم یہ کام کرو گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچا لے گا کسی مفسر نے اس کے بارے میں بہت ہی اچھی بات کی ہے کہ جتنا انسان اللہ کا پیغام اسپریڈ کرتا ہے پہنچاتا ہے اس کی تعلیم دیتا ہے اللہ اس کی اتنی حفاظت کرتا ہے تو اگر حفاظت چاہنا ہے تو قرآن حکیم کی تبلیغ کرو لوگوں کو بتاؤ اپنوں کو غیروں کو سب کو بتاؤ اور کہہ دیں اے اہل کتاب جب تک تم تورات اور انجیل اور اس قرآن کو قائم نہیں کرو گے تو تم دراصل دین پر نہیں یعنی اس کو قائم کرنے کے بعد ہی تم دین پر آؤ گے اس کو تورات انجیل اور قرآن کو لیکن اب جب قرآن آ گیا ہے تو پہلی کتابیں جو تھیں وہ منسوخ ہو چکی ہے اب صرف قرآن پر عمل کیا جائے گا لیکن میسج تو سبھی کا ایک ہی تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا یہ سب کا کامن میسج تھا ہر کتاب میں اللہ سے نسبت صرف ان کو حاصل ہوگی جو ایمان لائیں گے اسی کو اللہ سے نسبت حاصل ہوگی ایمان لانے کے بعد اللہ پہ تمام رسولوں پہ اور ساتھ ساتھ اچھے کام کریں گے صرف ایمان نہیں بلکہ اچھے کام کرنا جو بھی بتایا گیا وہ سب کچھ کرنا نماز قرآن اور بندوں کا بھی حق اللہ کا بھی حق سب وہ اس میں آ جائے گا اچھے کام میں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوگا گیا ایسے لوگ خوف میں نہیں رہتے غمگین بھی نہیں ہوتے دیکھیں جو صحیح میں دیندار ہوتے نا وہ کبھی بھی کچھ بھی ہو جائے ان کو نہ ہی خوف آتا ہے کہ فیوچر میں کیا ہوگا اور نہ ہی ان کو غم ہوتا ہے کہ پاسٹ میں کیا ہوا تھا انہیں پتہ ہے کہ ان شاء اللہ اللہ معاف کرے گا اور آگے میں یہ چیز نہیں کروں گی جو مجھ سے غلطی ہوئی غم بھی نہیں خوف بھی نہیں کسی چیز کا ایسے لوگوں کو تو اللہ سے نسبت قائم کرو اچھے بھی کام کرو یہودیوں کے پاس کئی رسول بھیجے جا چکے ہیں نہیں یہودیوں کے پاس اتنے رسول آئے تعلیم دیے رسولوں نے لیکن انہوں نے اپنی خواہشوں کی پیروی کی رسولوں کی بات نہیں مانی بلکہ انہیں جو اچھا لگتا تھا وہی وہ کرتے تھے آج کیا ہو رہا ہے یہی ہو رہا ہے نا کہ اپنی خواہشات جو میری مرضیوں میں کروں پتا ہے قرآن حدیث میں ہے لیکن کیا ہے نہیں ہو سکتا مجھ سے ہر ایک کے بس کی بات نہیں نا ارے سب کے بس کی بات ہے قیامت تک آنے والے لوگوں کے بس کی بات ہے جو بھی احکام دیے ہیں نا وہ ایسا ہے ہی نہیں کوئی بھی ایسا حکم کہ وہ قیامت تک پاسبل نہیں ہوگا ہر چیز ہو سکتی ہے رسولوں میں سے بعض کا یہ لوگ نے انکار کر دیے کسی نے ایک رسول کو نہیں مانا کسی نے دو کو نہیں مانا اور کسی نے کسی کو بھی نہیں مانا بعض کو قتل کر دیے کتنی ڈیرنگ کی ہے کتنی بدتمیز یہ قوم ہے ان لوگوں نے اللہ کی طرف سے ڈھیل دیے جانے سے یہ گمان کر لیا یہ سوچ لیا کہ ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی یہ ڈھیل تھی حالانکہ ان کو لگ رہا ہے کہ اچھا ہم برے کام کر رہے ہیں ہمیں تو کچھ نہیں ہو رہا ہے کوئی نہیں پکڑ رہا ہے نہ اللہ پکڑ رہا ہے نہ لوگ پکڑ رہے ہیں تو ہم صحیح ہیں یہ ڈھیل ہے ڈھیل اور پھر آگے بہت پیاری بات اللہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کبھی پڑھ کے دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے یہ لوگ یعنی یہ جو جنہوں نے ساری چیزیں کی یہ لوگ اللہ کے آگے توبہ کیوں نہیں کرتے ہیں اللہ پوچھ رہا ہے کیوں نہیں توبہ کرتے لوگ اور اس سے گناہوں کی معافی کیوں نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ تو بہت ہی معاف کرنے والا اور بہت ہی مہربان ہیں سبحان اللہ ایسے لوگ جو نبی سے بدتمیزی کرتے ہیں نبی کو کہتے ہیں اے موسا کوئی رسپیکٹ نہیں کچھ نبیوں کو تو انہوں نے قتل ہی کر ڈالا اور اللہ سے بھی محبت نہیں ان کو اور اللہ کو نعوذ باللہ بخیل کہتے کنجوس کہتے فقیر بھی کہتے ہیں اتنی گالیاں دینے کے باوجود بھی اللہ فرما رہا ہے ایسے لوگوں کو کہ اگر یہ بھی توبہ کر لے ایسے لوگ بھی توبہ کر لے تو بھی میں انہیں بخش دوں گا سبحان اللہ اللہ اکبر ان کو تک اللہ بخش دے گا اللہ کہہ رہا ہے یہ تو ان لوگوں کو بھی معاف کر سکتا ہے ہمیں کیوں نہیں کر سکتا ہم تو یہ چیز نہیں کر رہے ہوپ بھی رکھیں کہ اللہ معاف کرے گا لیکن صرف ہوپ دے رکھے اللہ کا ڈر بھی رکھے کہ میں نے جو بھی غلطیاں کی پاسٹ میں وہ میں دہراؤں گی نہیں پورا ارادہ پکا ارادہ کرے توبہ کرتے رہیں بہت غلطیاں ہوئی ہیں بہت گناہ ہوئے ہیں پھر آگے فرمایا عیسائی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کے بالکل خلاف عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بنا لیا عیسیٰ علیہ السلام نے یہ تعلیم نہیں دی تھی کہ مجھے الہ بناؤ میں ہی اللہ ہوں یہ تعلیم نہیں دی تھی حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو اور یہ بھی ایکسپلین کیا کہ وہ اللہ کون ہے وہ جو میرا بھی رب ہے اور تم سب کا رب ہے وہ میرا بھی رب وہی ہے میں رب نہیں ہوں بلکہ رب وہ ہے لیکن عیسائیوں نے کیا کیا عیسائیوں نے ان کو تین میں سے ایک کہا ٹرینٹی ٹرینٹی قائم کی بولتے تین میں سے ایک یہ عیسیٰ ہے اور کبھی تو کہا کہ یہی الہ ہے حالانکہ وہ اور ان کی جو والدہ ہے کیونکہ کچھ لوگ ان کی والدہ جو مریم علیہ السلام ہیں ان کو خدا بولتے ہیں اور ان کی مورتیاں بھی لگی ہوئی آپ نے کہیں دیکھے ہوں گے تو ان کی والدہ بھی جو تھی مریم علیہ السلام وہ بھی خوراک کی محتاج تھی ان کو بھی کھانے کی ضرورت پڑتی تھی دونوں کو بھی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اور مریم علیہ السلام کو بھی کیونکہ یہ انسان تھے نا دونوں کھانا کھایا کرتے تھے تو عقل یوز کرو وہ کھانا کھا رہے ہیں ان کا ایلا ہونے کا سوال ہی کیا ہے یہ کھانا کھا رہے تو ایلا کو کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی یاد رکھیں ایلا جو ہوتا ہے وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے دوسروں کو کھلاتا ہے وہ کسی کا کھانے کا بھی محتاج نہیں ہوتا تو یہ علا کیسے ہو سکتے نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام ملا ہے اور نہ ہی ان کے والدہ اور ویسے بھی عیسیٰ علیہ السلام پھر سے آئیں گے اور موت ہوں گی نا عیسیٰ علیہ السلام صرف اللہ کے رسول تھے یہ بات تھی انہیں یعنی ہم میں اور عیسیٰ علیہ السلام میں فرق یہ ہے کہ وہ رسول تھے ہم رسول نہیں ہیں ہم بھی انسان ہیں وہ بھی انسان ہیں وہ بھی اللہ کے بندے ہم بھی اللہ کے بندے لیکن فرق یہ ہے کہ وہ رسول ہیں انسانی رسول ہو سکتا ہے باقی رسولوں کی طرح وہ رسول ہے ایسا نہیں کہ وہ کچھ ڈفرینٹ رسول ہے جیسے دوسرے رسول تھے ویسے رسول ہیں تم دوسرے رسولوں کو مانتے ہو نا تو پھر موسیٰ علیہ السلام بھی رسول تھے بھائی سے عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول ہے اے اہل کتاب دین میں ناحق گلو نہ کرو حد سے نہیں بڑھو گلو کر رہے ہو کسی کے مرتبے سے اس کو اونچا کر رہے ہو یہ نہیں کرو ان گمراہوں کے پیچھے نہ چلو جو خود بھی بھٹکے ہوئے تم کو جو تعلیم دے رہے تمہارے علماء وہ خود بھٹکے ہوئے ان کو ہی صحیح تعلیم نہیں ملی ہے اس لیے تم کو بھٹکا رہے تو ابھی لائن پہ آ جاؤ اور یہ خود بھٹکے تو بھٹکے دوسروں کو بھی بھٹکا رہے ہیں دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں اب علماء نے کیا تو اب یہ پبلک بھی کرنا شروع کر رہی ہے اب سدھر جاؤ اور دین پہ آ جاؤ صحیح دین معلوم کرو اور اللہ سے دل سے دعا کرو جو بھی میری آج بات سن رہا ہے جو بھی سن رہے غیر مسلم صرف ایک بار ایک بار اپنے دل سے کہو تو جو بھی ہے اے کریٹر اے خالق مجھے نہیں پتا تو کون ہے کوئی یہ کہہ رہا ہے کوئی وہ کہہ رہا ہے مجھے نہیں معلوم تو کون ہے لیکن جو بھی تو ہے مجھے ہدایت دے دے گائیڈ کر مجھے گائیڈنس دے جو بھی تو ہے یہ کرے دعا جس نے بھی مجھے پیدا کیا ہے جو بھی تو ہے میں نہیں جانتا یہ دنیا الگ الگ چیز بنائی ہوئی لا تو مجھے تو ہدایت دے مجھے صحیح راہ بتا دل سے کہے مل جائے گا راستہ اور ملا ہے لوگوں کو ہو گئے چینج لوگ کیونکہ ہدایت اللہ ہی دے سکتا ہے دل سے دعا کرو انشاءاللہ ہدایت مل جائے گی صحیح دین پہ آ جاؤ گے بھٹکو گے نہیں ورنہ پھر پچھتاؤ گے کہ کاش میں صحیح راستے پہ ہوتا یا ہوتی بہرحال رکو نمبر الیون ہے آیات نمبر سیونٹی ایٹ سے لے کے ایٹی سکس تک جس میں تبلیغ نہ کرنے والے کی سزا جو بتاتے نہیں یہ دین کی باتیں اور نصارہ کے جو دو گروہ ہیں اس کے بارے میں آیا ہے اب اس رکو کا تھوڑا سا پارٹ ہم ساتویں پارے میں دیکھیں گے لیکن کچھ پارٹ یہاں پر آیا ہوا ہے کنٹینیوشن اس کا وہاں پر ساتویں پارے میں ہے بڑی اسرائیل پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی زبان سے لانت کی گئی بد دعا کر دی گئی اس کی زبان سے عیسیٰ علیہ السلام کی بھی زبان سے اور داؤد علیہ السلام کی بھی زبان سے کیوں کیونکہ وہ نافرمان اور حد سے بڑھنے والے ہو گئے تھے نافرمانی کر رہے تھے اللہ کی اور حد سے بھی بڑھ گئے تھے اور کیا کرتے تھے وہ ایسے بے غیرت ہو چکے تھے کہ ایک دوسرے کو برائیوں سے منع نہیں کرتے تھے یہ بے غیرتی ہے کہ سامنے کوئی غلط چیز ہو رہی ہے اور انسان اسے روکے نہیں بےغیرتی ہیں یہ بھی ایک ریزن تھا کہ ان پہ لانت کی گئی ہے ایسے لوگوں پر جو غلط کو دیکھے لیکن روکے نہیں ایک حسن حدیث آتی ہے تن میں جس میں بتایا گیا ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے آپ صلی وسلم کہہ رہے ہیں تم ضرور نیکی کا حکم دو گے لوگوں کو بتاؤ گے نیکی کرنے کے لیے اور برائی سے منع کرو گے یہی بڑی چیز ہے منع کرنا بڑی چیز ہے برائی سے منع کرو گے یا اگر ایسا نہیں کرو گے تو قریب ہے کہ اللہ تم پر اپنے پاس سے عذاب بھیج دے عذاب آ جائے تمہارے اوپر پھر تم اس سے دعا کرو تو وہ تمہاری دعا کو بھی قبول نہیں فرمائے گا ہم کبھی کبھی دعا کرتے دعا قبول کیوں نہیں ہوتی وہ بھی ایک ریزن یہ ہے کہ ہم کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھتے لیکن روکتے نہیں خود اپنوں کو نہیں روکتے تو غیروں کو کیا روکیں گے اس لیے بھی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے پھر آگے یہود کے ہی بارے میں فرمایا ہے کہ آج بھی ان کی دوستی مشرقوں اور اللہ کے منکروں کے ساتھ ہیں آج بھی دیکھیں یہ جو یہودی ہیں کس سے دوستیاں رکھی ہوئی ہیں مشرقین سے ان سے دوستیاں کی ہوئی ہیں انہوں نے اسلام والوں سے وہ حسد کرتے ہیں اگر ان کا اللہ پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر ایمان ہوتا تو کافروں سے دوستی نہ کرتے پھر ایسا نہیں کرتے وہ تم دیکھو گے کہ یہودی اور مشرق مسلمانوں کے سب سے زیادہ جانی دشمن ہیں سب سے زیادہ جانی دشمن میں لیولز بتائے ہوئے ٹاپ پہ یہودی سب سے زیادہ دشمنی پھر اس کے بعد آتے ہیں مشرق وہ بھی ویسے ہی جان کے دشمن اور پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ تم نصارہ میں سے بعض لوگوں کو بعض اس میں سے ایسے لوگ پاؤ گے جو دنیا سے الگ تھلگ رہنے والے جو عبادت گزار ہوتے ہیں نا ویسے لوگ اور وہ اپنی حق پسندی کی وجہ سے ان ایمان والوں سے محبت کرتے ہیں آپ دیکھے ہوں گے کہ عیسائی جو کرسچن ہوتے ہیں اتنے دشمنی نہیں رکھتے لیول سے پہلے سب سے ٹاپ پہ یہودی پھر مشرقین پھر عیسائی لیکن عیسائی میں بھی کچھ لوگ محبت کرنے والے رہتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے جو تکبر نہیں کرتے دیندار ہوتے ہیں عبادت گزار ان لوگوں کے بارے میں آتا ہے الحمد للہ رب العالمین یہاں پر ہمارا چھٹا پارا سکس جو کمپلیٹ ہو گیا الحمد للہ رب العالمین